والوں سے یہ پھر اللہ کی جماعت کا بندہ ہے حزب اللہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہتی ہے علت اور کثرت کا مسئلہ نہیں آگے کچھ علتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیوں نہیں دوستی لگانی اور تھوڑی سی تعمیم ہے ما قبل میں تھا صرف کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت لگاؤ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو دوسرے اللہ کے نافرمان ہیں اور وہ بھی اسی مشن پر کام کر رہے ہیں ان سے بھی دوستی نہ لگاؤ یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضوا ولعبا لا تتخذوا مت بناو الذین اتخذوا دینکم جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو حضوا مزاق کرنے کا ذریعہ ولعبا اور کھیلنے کا ذریعہ من الذین اوتوا الكتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی من قبل کم تم سے پہلے والکفار اور ان کے علاوہ دوسرے دنیا بھر کے اللہ کے نا فرمان ان کو مت بناؤ اولیاء دوست علت بتائی ان کو کیوں نہیں دوست بنانا اس لیے کہ یہ تمہارے دین کی مذاق اڑاتے ہیں تمہارے دین کو کھیل اور تماشے کی چیز سمجھتے ہیں اور مسلمان کتنا ہی گر جائے وہ ان کے دین کے لیے ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہے ان کی کتاب کی مذاق اڑائے گا اگر ادنا سے گستاخی کرے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو لے گا ان کے نبی کی مذاق اڑائے گا اگر ادنا سی شان میں گستاخی کرے گا ایمان سے ہاتھ دھو لے گا مگر یہ تمہارے دین کی مذاق اڑاتے ہیں تمہارے دین کو کھیل اور تماشے کی چیز بناتے ہیں اس کی مثال کس طرح دین کی مذاق اڑاتے ہیں وَإِذَا الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو آواز لگاتے ہو نماز کے لیے بلاتے ہو اتخذوها ہا وَلَعِبًا تو نماز کو بھی مذاق کرنے کا اور کھیلنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور روایات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی اس دور کے نافرمان کا ذکر آیا ہے کہ وہ کس طرح مذاق اڑاتے تھے ایمان والے اذان دیتے تھے حی علی فلاح او نماز کی طرف حی علی فلاح او کامیابی کی طرف جب اس لفظ کو ذرا کھینچ کر کہیں گے تو تھوڑا سا منہ کھل جائے گا تو وہ اپنے منہ کھول کے اور ٹیڑھے کر کر کے کہتے تھے دیکھو یہ مسلمانوں کی پہچان ہے نماز پڑھتے تھے ایمان والے کبھی قیام کرتے تھے کبھی رکو کرتے تھے کبھی سجدہ کرتے تھے تو وہ بغیر کچھ کیے اور نماز کے بغیر کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی ٹیڑے ہوتے تھے اور کبھی سجدے کی طرح جھکتے تھے اور دوسروں کو دکھاتے تھے ٹھٹھا لگاتے تھے دیکھو مسلمانوں کا طریقہ مذاق اڑاتے تھے آج بھی اڑا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نماز کی دعوت دینا اذان کی اس میں تو ان کی کوئی برائی نہیں ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر ان کو مذاق اڑانے کی ضرورت پیش آئی ایمان والے نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو ساری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں رکو میں جاتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں یا کون سی مزاق کی بات ہے ذالک کبھی قوم لا ملا یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں شیطان کے چکمے میں آ گئے ہیں شیطان کے چرخے بن گئے ہیں عقل سے نہیں کام لیتے ہیں ذالک بینہم یہ بات اس وجہ سے قوم یہ ایسے لوگ ہیں لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں قل یا اہل الكتاب هل تنقمون من لا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون آپ ان اہل کتاب سے پوچھئے ہم نے کون سی خرابی کی ہمارے اندر کون سی تم کو خرابی نظر آئی اس کی وجہ سے تم ہماری مذاق اڑاتے ہو تمہارا اپنا کیا حال ہے تمہاری برادری کن بدترین قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے تمہارا معاشرہ کس طرح تیس نیس ہوا ہے اس کی طرف تمہیں نظر نہیں بولیاں کتاب آپ فرما دیجئے ہو کتاب والو اور یہودیوں اور عیسائیوں حل تن قمونا کیا تمہیں برا لگتا ہے منا ہم سے نقم قیم برا سمجھنا نفرت کی چیز سمجھنا اور کہیں اس کا ترجمہ بنے گا بدلہ لینا حل تنقمون کیا تم کو برا لگتا ہے منا ہماری طرف سے اللہ کیا برا لگا کچھ بھی برا نہیں لگا اللہ مگر یہ انا منا باللہ کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر تو کیا تم اللہ کو نہیں مانتے ہو اللہ کو ماننا یہ بری چیز ہے یہ مزاق اڑانے کی چیز ہے وما انزل ہی اور ہم ایمان لے آئے اس کلام پر جو ہماری طرف نازل ہوا وما انزل من قبل اور ہم ان تمام کتابوں پر ایمان لائے جو ہم سے پہلے نازل ہوئی ہم سے پہلے جو نازل ہوئی تورات اور انجیل اس پر ہم ایمان لائے کہ یہ بری لگنے کی چیز ہے کہ یہ مذاق اڑانے کی چیز ہے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور یہ بات تم کو بری لگی کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسقون فرما برداری سے نکل جانے والے اخلاق اور کردار کے گھٹیا لوگ معاشرے کے برے لوگ فاسق میں میار کر چکا بار بار کہ قرآن کے نزول سے پہلے اس شخص کے لیے استعمال ہوتا تھا جو کمینی قسم کی حرکتوں میں مبتلا ہو اور لفظی معنی فرما برداری سے نکل جانے والے الہلبی حکم عند اللہ اگر یہی بات تم کو بری لگی ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ ابھی کچھ برے کام ہیں اس سے زیادہ برے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں ان کی مزاق کیوں نہیں اڑاتے بول انبی حکم اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے حلبی حکم کیا میں تم کو بتاؤں بشر من ذالک اس سے بری چیز اس سے زیادہ شر والی چیز تمہیں بتاؤں مصوبت عند اللہ اللہ کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے جو باتیں ہماری بیان ہوئیں ان کا بھی اللہ کے ہاں بدلہ ملے گا ان کے اللہ کے ہاں بدلہ جنت تمہارے کچھ کام ہیں جن کے اوپر اللہ کے ہاں بدلہ ملے گا بتاؤں کیا کام ہیں کون لوگ ہیں وہ ملعنہ اللہ وہ لوگ جن پر اللہ نے لانت کی اور تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم ملعون قوم ہیں ہمارے اوپر اللہ نے لانت کی ہے وہ غذبہ علیہ اور وہ شخص جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا لفظوں کے اعتبار سے من واحد ہوتا ہے مراد اس میں جمع ہوتی ہے من لعنہ اللہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی وہ غزی علیہ اور جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور وہ لوگ ہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے منہم ان میں سے کچھ کو القردۃ بندر والخنازیر اور کچھ کو بنایا خنزیر وہ تاغوت اور شیطان کے پجاری کیا وہ اس سے برے نہیں ہیں کیا یہ تمہاری تاریخ کے اوراق نہیں ہے تم میں سے کچھ بندر بنے اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر کچھ خنزیر بنے اور کچھ شیطان کے پجاری بنے تمہیں یہ نیا نظر آتا ہے اولائک شر مکانا مکان یہ لوگ برے ہیں مکانن مرتبے کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے وہ اضل عن سوا السبیل ہم کو گمراہ کہتے ہو وہ اضل اور یہ لوگ ہیں زیادہ گمراہ ان سوا السبیل سیدھے راستے کے اعتبار سے راستے کی سدھائی راستے کی درستگی کے اعتبار سے اگر کوئی برا شخص ہے یہ ہے برے شخص کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو تمہاری تاریخ میں ایسے بدبخت ہوئے جنہوں نے وہ جرم کیے جس کے اوپر بندر بنے اور کچھ نے ایسے جرم کے جس پر خنزیر بنے یہ بھول گئے وَإِذَا جَاؤُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرُ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور سنیے کچھ ان میں سے منافق قسم کے لوگ ہیں آپ کے پاس آتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے جی بڑے پکے مسلمان ہیں ایسی بات نہیں ہمارے اوپر آپ نے غور نہیں کیا لیکن صرف منافقت کے ساتھ آتے بھی کفر کے ساتھ ہیں جاتے بھی کفر کے ساتھ ہیں وَإِذَا راجاؤ تم اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس ہے مسلمانوں قَالُوا آ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وَقَدْ دَخَلُوا دخل ہو بالکفر حالانکہ وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ وہ قد خَرَجُوا بِهِ اور وہ نکلے یقینی طور پر اسی کے ساتھ اسی کفر کے ساتھ آئے اسی کفر کے ساتھ چلے گئے نہ ایمان کے ساتھ آئے نہ ایمان کے ساتھ گئے پھر منافقت کے طور پر کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے بما کانو یکتمون ان باتوں کو جو یہ دنوں کے اندر چھپا رہے ہیں واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے بما کانو یکتمون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں کیا کیا چھپائے ہوئے ہیں اپنے دل کے اندر ایمان والوں کے لیے مذاق ایمان والوں کی طرف سے نفرتیں اور دل کے اندر کفر شرک اور اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ایمان کے ساتھ آئے وہ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سخت السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور سنیے یہ تو ان کے عوام کا حال ہے ان کے علماء کو دیکھو ان کے درویشوں کو دیکھو وہ ترا کثیر رنگ ہوں اور آپ دیکھیں گے کثیرنگ بہت سو کو من ہوں ان میں سے یوزار جو دوڑتے ہیں فی اسمی گناہ میں دوڑ دوڑ کر گناہ کرتے ہیں گناہ میں دوڑتے ہیں کفر میں دوڑتے ہیں اس طرح کے لفظ اکثر آئیں گے اس کا ترجمہ کیجئے دوڑ دوڑ کر گناہ کرتے ہیں جلدی جلدی گناہ کرتے ہیں والعدوان اور دوڑ دوڑ کر کے زیادتیاں کرتے ہیں جو جلدی سے کرتے ہیں گناہ اور جلدی سے کرتے ہیں زیادتیاں اور میں عرض کر چکا کہ گناہ اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں عدوان بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور دوڑ دوڑ کر کے کرتے ہیں اکلہم السحت اور جلدی کرتے ہیں سخت کے کھانے میں اقلیم ان کے کھانے میں السخت سخت کے اور سخت کس کو کہتے تھے دین کی باتیں چھپانے پر دین کے مسئلے غلط بتا کر کے جو رشوت لی جاتی تھی جو مال بٹورتے تھے اس کو سخت کہتے ہیں اور دوڑ دوڑ کر کے سخت حرام کا مال کھاتے ہیں لبی سما کانو یا ملون کتنے برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ سارے بھول گئے اور ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں آج بھی یہی ہے دنیا بھر کی برائیاں دنیا بھر کے گندے کام انسانیت کے لیے ننگ انسانیت کے لیے ہار اور شرم کے کام وہ سارے یہ کر رہے ہیں اور مذاق ایمان والوں کی اڑاتے ہیں کوئی بات مشرق سے مغرب تک نظر آ جائے ان کو پھر دیکھیے ٹی وی انٹرنیٹ دنیا بھر کے اندر پھیلائیں گے اس کو اور خود کیا کر رہے ہیں وہ ان کی تاریخ گواہ ہے لولا واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون عوام یک طرفہ طور پر گندے کاموں میں لگ جائیں حیرت کی بات نہیں لیکن جو قوم کے آوردہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان کے مذہب کے عالم ہیں وہ سب کے سب گندے کاموں میں لگ جائیں یہ تو حیرت ناک بات ہے لا ہوں کیوں نہیں روکتے ہیں ان کو الربانیون وہ لوگ جو اللہ والے کہلائے جاتے ہیں ربانیون نون زائد ہوتا ہے رب والے اللہ والے جو کہلائے جاتے ہیں ان میں جو بڑے درویش بڑے نیک مشہور ہیں بڑے پارساں وہ کیوں نہیں روکتے ہیں ان کو ول اخبار کی جمع اور ان کے بڑے بڑے علماء لولا ینہاہم کیوں نہیں روکتے ان کو ان قولہم الاسم ان کے گناہ کی بات کہنے کی وجہ سے وہ عطم ہم اور ان کے حرام کا مال کھانے کی وجہ سے اشارہ ہے ترغیب بھی ہے کہ تمہارا کام تھا کہ تم اپنی قوم کو برائیوں سے روکتے تم ان برائیوں سے ان کو نہیں روکتے اور الٹے ہماری تلاش کرتے ہو کہ کیا غلطی معلوم ہو جائے اور اس کو پھیلائیں ہماری نمازوں کی مذاق ہماری اذانوں کی مذاق اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں اگر منع نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کو بھی کچھ رشوت مل رہی ہے تبھی تو منع نہیں کر رہے ہیں ورنہ ان کے سامنے یہ سب چوریاں یہ سب ڈکیتیاں ہو رہی ہیں وہ کیوں نہیں منع کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ انہوں نے بھی کھایا ہوا ہے لبی سا ماں کان بہت بری ہے وہ کام ماں کان ہوں جو وہ کرتے ہیں يد الله مغلولہ اور عوام کا حال بھی سنا درمیانے درجے کے درویشوں کا بھی سنا بڑے درویشوں کا بھی سنا سب کا اکٹھا سنا پالت اليهود يد الله مغلولہ اور کہا یہودیوں نے اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں اللہ کا ہاتھ تو بند گیا ہے مغلولہ بندھا ہوا ہے بندنے کا مطلب اگر کوئی آدمی خرچ نہ کرے خیرات نہ کرے مٹھی بند کر لے ہم جموں والے بھی کہتے ہیں اس کی مٹھی بند ہے اللہ کا ہاتھ بند ہے کیوں کہتے تھے جب قرآن پاک میں ترغیب دی جاتی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس خرچ کرنے کو کہتے تھے پروردگار فرماتا تھا کہ اللہ کو قرضہ دو اس طرح قرضہ واپس ملتا ہے اس طرح اس کا ثواب ضرور تمہیں ملے گا وہ کہتے تھے خدا غریب ہو گیا ہے اور اگر کبھی تنگ دستی آتی تھی تو کہتے تھے خدا کا ہاتھ بند گیا ہے آج کل تو بالکل کسی کو کچھ دے ہی نہیں رہا ہے ید اللہ مغلولا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے اور رہی یہ بات کہ اللہ کا ہاتھ اس سے کیا مراد میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں متشابہات میں سے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اور کس طرح وہ کھلا ہوا ہے اور کس طرح وہ دے رہا ہے ایدیہم انہی کے ہاتھ بند جائیں وہ اور ان پر لانت پڑے بما قالو ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ کے بارے میں بل یداہ مبسوطتان بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ينفقو کیف یشا خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تم کو دے رہا ہے اور کمال بات ہے آسمان سے بارش پڑتی ہے زمین میں جہاں جو بنجر زمین ہے اس میں کچھ نہیں اگتا باغ میں پھول اگتے ہیں باغ میں پھل کے درخت آتے ہیں لیکن پوڑیوں کے اوپر گندی جگہوں کے اوپر کیا پیدا ہوتے ہیں جھاڑ جھنکار پیدا ہوتے ہیں گندے بدبودار قسم کے پودے پیدا ہوتے ہیں بالکل ان کا یہی حال دیکھو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اس کلام کی وجہ سے ان کے اندر اور زیادہ خدا کی نافرمانی اور سرکشی پیدا ہوتی ہے ولا ان اور ضرور بے ضرور زیادہ کر دیتا ہے کثیر منہم ان میں سے اکثر کو کیا زیادہ کرتا ہے ما انزل الیکا کا وہ کلام جو آپ کی جانب نازل ہوتا ہے میں رب بھی کا آپ کے رب کی طرف سے کس چیز میں ان کو زیادہ کرتا ہے تغیانا یا و کفرا سرکشی میں اور کفر کرنے میں اور قرآن نازل ہوا ان کے کچھ پول کھلے اور غصہ ہوئے اور نفرت پیدا ہوئی اور گالیاں دینے لگے کبھی اللہ کو کبھی اللہ کے حبیب کو کبھی اللہ کے کلام کو تغیانا یا و کفرا اور زیادہ سرکشی میں مبتلا کرتی ہے وہ چیز جو ان کی طرف نازل ہوتی ہے حالانکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے تو میں پہلے یاد کر چکا کہ بارش برستی ہے دنیا میں رویدگی لانے کے لیے بارش برستی ہے دنیا میں تازگی لانے کے لیے لیکن کوڑیوں کے اوپر گندے پودے پیدا ہوتے ہیں شیخ سادی نے بہت مزے کی بات کہی بارہ کے اللہ لطافت تب خلاف نیز بارش کی طبیعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو بارش کوڑی پر برسی وہی بارش باغ میں بھی برسی لیکن باغ میں لالا اور بہترین پھول اگے مگر کوڑی کے اوپر کیا ہوگا گندے پودے ہوگے بدبودار پودے ہوگے یہی حال ہے ایمان والے اللہ کا کلام سنتے ہیں ایمان بڑھتا ہے اور بے ایمان اللہ کا کلام سنتے ہیں ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے و القین بین الداوت وغ القیامہ ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو دنیا میں ایک سزا دی کیا سزا دی یہودی بھی اہل کتاب عیسائی بھی اہل کتاب لیکن القینا بینہم العداوہ ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی والبغضاء اور بغض الى یوم القیامہ قیامت کے دن تک اسی طرح رہے گی ان کے بیچ میں دشمنی اور آج اگر آپ کو کہیں پر نظر آتا ہے کہ متحد ہیں تو میں نے کہا یہ چار دن کی بات ہے کل پرسوں ہٹلر وہ عیسائی تھا اس نے کس طرح ان کا قتل و غارت کیا سب کے سامنے والله لا يحب اللہ اور آپس میں تو دشمنی ہے ہی دنیا بھر کو تباہ کرنے کے لیے ہر وقت میں کوشاں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ کی آگ بھڑک جائے یہ تو اللہ اپنے کرم سے وہ آگ بجھاتا ہے ورنہ اگر ان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں تو انہوں نے کب سے دنیا کو تباہ کیا ہوتا علما جب جب بھی نارا جلاتے ہیں وہ آگ کو للحرب جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اطفا بجھا دیتا ہے اس کو اللہ اللہ تعالی وہ بہت کوششیں کرتے ہیں فتنہ کرنے کی فساد کرنے کی دنیا بھر کے اندر آگ لگانے کی اور دو جنگیں ہمارے سامنے ہیں دونوں کے پیچھے یہودیوں کی شرارت جنگ عظیم اول بھی جنگ عظیم دوم بھی اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں دنیا بھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ عظیم سالس کے لیے تیار رہو کیونکہ یہودی اکٹھے ہو گئے ہیں دنیا بھر میں فتنہ پھیلا رہے ہیں نہیں معلوم کب تباہی لائیں گے وہ یس آؤ نفل اربی فساد اور کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر فساد کی اللہ حب المفسدین اور اللہ پسند نہیں کرتا ہے فساد کرنے والوں کو یہاں تک کا جو بیان ہے یہ ان کے جواب میں ہے اور بڑی سخت باتیں ہیں سننے والا یہ کہہ سکتا ہے یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں پروردگار نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اگلی آیت میں بتایا گیا خود اس کے مستحق ہوئے ہم نے کب ایسا کیا اگر یہ ایمان لے آتے اگر یہ اللہ کے احکام مان لیتے یہ باتیں سن کر اب ایمان لے آئیں سارے گناہ پچھلے معاف الْكِتَابِ اور اگر اہل کتاب آ ایمان لے آتے و اور تقوی اختیار کرتے لکفرنا تو ہم ضرور مٹا دیتے عنہم ان سے سیئاتہم ان کی ساری برائیاں اللہ اکبر اس قدر معاف کرنے والا مالک اتنے بڑی بڑے گندے کام کیے ہوئے دنیا بھر میں تباہی لائی ہوئی فتنہ اور فساد کر کے اور جنگ کر کر کے جنگ کے ڈورے ہلا ہلا کر خود نہیں لڑتے ہیں جب جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں دوسروں کو لڑاتے ہیں دوسروں کو آگے کرتے ہیں یہ لیکن اللہ اس کو بجھاتا ہے اتنے بڑے جرم کیے ہوئے لیکن آج بھی توبہ کر رہے عنہم ہم مٹا دیں گے ان سے سیاح ہیں ان کی ساری برائیاں ولادم جنات النعیم اور ہم ان کو داخل کر دیں گے جنت نعیم میں نعمتوں والے والی جنت میں ولو انہم اقاموا التوراۃ اور اگر یہ بات ہوتی کہ اہل کتاب تورات کو قائم کرتے والانجیل اور انجیل کو قائم کرتے ہیں دونوں آسمانی کتابیں ہیں حق یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں کو مل کر قائم کرتے ہیں یا یہ ہے کہ یہودی تورات کو اور عیسائی انجیل کو وما انزل الیہم اور اس کلام کو ان احکام کو قائم کرتے بپا کرتے ان پر عمل کرتے انزل الیہم جو ان کی طرف نازل کیے گئے تھے من ربہم ان کے رب کی طرف سے تو کیا ہوتا پھر لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ کھاتے وہ اپنے اوپر سے بھی وَمِن تَحْتِ عَرُجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی اوپر سے وقت وقت پر بارشیں ہوتی جب موقع ہوتا جب ضرورت ہوتی تب بارش ہوتی اتنی جگہیں آپ نے دیکھی ہوں گی پہاڑوں کی دیہاتوں کی جہاں صرف ذریعہ معاش کھیتی ہوتی ہے اور کھیتی کو کہیں سے پانی دینے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ جب کھیتی کرنی ہوتی ہے تب بارش ہوتی ہے دیکھا آپ نے بس جب موقع ہے یہ ہل چلانے کا موقع ہے فوراً بارش ہوگی اور لوگوں نے دن طے کیے ہوئے ہیں فلانی تاریخ کو بارش ہوگی فرانے وقت میں بارش ہوگی اس میں مکی لگے گی فلاں وقت میں بارش ہوگی اس میں دھان لگیں گے دھان جو ہوتے ہی پانی میں ہے اس کے لیے بھی ایسے کھیت ہیں جو صرف آسمانی پانی سے سیراب ہوتے ہیں یہ ہے مانا کھاتے وہ اپنے اوپر سے بھی وقت پر بارش ہوتی وَمِن تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ اور زمین میں برکتیں ہوتی زمین غلہ اگاتی ضرورت کی چیزیں اگاتی لیکن نہیں قائم کرتے اس پر وہ اشکال ہو جائے کہ اس کا مطلب قرآن نے تسلیم کر لیا کہ تورات والے تورات کو قائم کر لیں انجیل والے انجیل کو قائم کر لیں تو بخشش ہو جائے گی میں نے کہا بالکل ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں مگر قائم کریں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ تمہارے چچیرے بھائیوں میں آئے گا اور آتشین شریعت لے کر کے آئے گا آتشین شریعت لے کر آئے گا سخت احکام کام ہوں گے جو نہیں مانے گا ان کو سزائیں ملیں گی اس کو کیوں نہیں قائم کرتے اس آخری پیمبر کو کیوں نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل بر اور بلکہ یہ جو انجیلیں موجود ہیں جن کو مان رہے ہیں انہی کی باتوں کو تسلیم کر لیں منہم امت مقتصدہ ہے ان میں سے ایک گروہ مقتصدہ تم درمیانی چال چلنے والا عیسائیوں میں زیادہ ہے یہودیوں میں کم ہے یہودیوں میں اکا دکا ہیں جو ایمان لائے اور عیسائیوں میں بہت بڑی تعداد ہے ابھی آ رہا ہے کہ ستر لوگ یا چالیس لوگ تو صرف حبشہ کے بادشاہ کی نجاشی کی طرف سے آئے ایک ہی دن میں ایمان لائے اور ایمان کی کیا کیفیت بھی کیا تھی کہ قرآن پاک سنا تو ان کی آنکھوں سے میں آنسو کی لڑیاں لگ گئیں ساون کی برسات لگ گئی وہ کثیر یا ملور لیکن بہت سارے ان میں سے وہ ہیں بہت بری ہے وہ بات ما یعملون جو وہ کر رہے ہیں یہ بہت سخت باتیں تھیں بیان کی گئیں ان کو سنائی گئیں کیوں سنائی گئیں فرمایا حق کا یہی حق ہے کہ اس کو کھول کھول کر کے بیان کیا جائے کسی چیز کو پیچھے نہ رکھا جائے اور یہ احسان ہے جس کو دعوت پہنچائی جا رہی ہے اس پر بھی تاکہ وہ کل کہہ نہ سکے کہ مجھے پورے طور پر بات بتائی نہیں گئی کھول کر نہیں سنائی گئی اسی کو آگے بیان کیا جا رہا ہے یا ایوہ الرسول رسول اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلغ کھول کھول کر پہنچا دیجئے پہنچا دیجئے ما اس چیز کو انزل ضلع کا جو نازل کی گئی آپ کی جانب میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے سب کو پہنچا دیجئے اور جب سب کو پہنچائیں گے مشرقوں کے لیے کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ایک دن کے کو مالک نہیں جب یہ بیان کریں گے تو پوری دنیا کے مشرق دشمن ہو جائیں گے اور یہودیوں کو جب کھول کر کے سنائیں گے تو یہودی دشمن عیسائیوں کو سنائیں گے تو عیسائی دشمن اتنوں سے کیا کون مقابلہ کرے گا میں کوئی ڈر کی بات نہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ تو آپ نے نہیں پہنچایا رسا اللہ کے پیغام کو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ نہیں سنا سکیں گے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچائیں گے نہیں آپ کی طرف سے دفاع کیا جا رہا ہے میرے پیمبر جو صاف صاف بات مشرقوں کو بھی کہہ رہے ہیں بن یا یوں ہلکا فروں لا آبود تعبدون یا یہودیوں کو سنا رہے ہیں یا عیسائیوں کو سنا رہے ہیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ مجبور ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے اس لیے آپ سنا رہے ہیں اور رہا یہ کہ یہ دشمن ہو جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے واللہ یعصمک کا الناس واللہ یعصمک کا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا من الناس لوگوں سے لوگ فرمایا یعنی کہا یہودیوں اور عیسائیوں سے یعنی کہا مشرکوں سے سب سے ان اللہ لا دل القوم الكافرین آپ بات پہنچا دیجئے اب ہدایت کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی جس کو اللہ چاہے گا اس کو ملے گی جس کو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ملے گی بطور خاص جو لوگ اعلان کریں گے کہ نہیں ہم تو کفر پر ہی ڈٹ کر رہیں گے اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا ان لا بھی بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے القوم الکافرین انکار کرنے والے لوگوں کو اور انکار کا معنی ان الذین کفروا میں سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں عبداللہ ابن عباس کے قول سے عرض کیا کہ وہ لوگ اثبتوا علی کفرہم جو ڈٹ گئے کفر پر جنہوں نے کہا سب کچھ سمجھ میں آ گیا مگر نہیں مانیں گے میں نہیں مانیں گے تو ہدایت میں نصیب ہوگی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد آپ نے سنا ہوگا تین کاموں کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو تم سے یہ کہے تو تم سمجھ جانا کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے ایک اگر کوئی تم سے کہے کہ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں تو بیان کی مگر کچھ چھپا کر کے رکھی سمجھ جانا کائنات میں اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں اگر اللہ کے محبوب کسی بات کو چھپاتے اس آیت کو چھپاتے لیکن آپ نے بیان فرمائے اور اس آیت سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی سیکورٹی کا انتظام فرماتے تھے آپ کے گھر کا بھی حفاظت کی جاتی تھی لیکن اس آیت کے نزول کے بعد وہ صحابہ کرام آئے جو رات کو آپ کے گھر کا پہرا دیتے تھے آپ نے فرمایا بس چلے جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے قل یا علی شیء او اہل کتاب ما قبل کے مضمون سے نچوڑ کیا نکلا تم کہتے ہو ہم قرآن کو نہیں مانتے تورات کو مانتے ہیں حقیقت یہ ہے تم تورات کو بھی نہیں مانتے ہو تم کہتے ہو ہم قرآن کو نہیں مانتے انجیل کو مانتے ہو سچ یہ ہے کہ تم انجیل کو بھی نہیں مانتے ہو قل یا اہل کتاب فرما دیجئے ہو کتاب والو لستم علی آلہ تم کسی چیز پر نہیں ہو کوئی چیز نہیں مان رہے ہو تو قیمت تورات والانجیل یہاں تک کہ تم قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اگر کسی بات پر ہوتے تو تورات کو قائم کرتے پھر میرے نبی پر بھی ایمان لاتے اور انجیل پر اگر تمہارا عمل ہوتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ورنہ جواب دو جو تمہیں حکم دیا گیا انجیل میں اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں اور آج تک کوئی جواب نہیں وما انزل الیکم من ربکم اور قائم کرتے تم یہاں تک کہ تم قائم کرتے اس کو جو نازل کیا گیا تھا تمہاری طرف رب بھی تم تمہارے رب کی طرف سے ان احکام پر عمل کرتے اور ان میں سب سے بڑا حکم تھا کہ آخری پیمبر پر ایمان لاتے ان کا نام بتایا گیا تھا انجیل برنباس میں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے بتایا گیا نام لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مگر عیسائی نہیں مانتے اب کہتے نہیں جی یہ کسی نے لکھ ڈالی ہے جبکہ ان کی چار انجیلوں میں موجود ہے کہ برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے اور جو چار انجیل ہیں وہ تابعین کی یا طب تابعین کی ہیں اور یہ صحابی کی ہے اور جو صحابی کی وہ ظاہرہ وہ زیادہ مضبوط ہے مگر صرف اس ضد کی وجہ سے نہیں مانتے کہ اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی کیوں آ گیا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا أُنزِلَ إِلَيْكَ رَبِّكَ یہ قرآن کریم مردوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہلانے اور جھنجوڑنے والی کتاب کفر کی مو زندگی جو جی رہا تھا وہ مو مر رہا تھا اس کو زندہ کرتا ہے عجیب اس کی کشش ہے عجیب اس کا انداز ہے مگر یہودیوں اور عیسائیوں پر نہیں اثر ہوتا فرمایا یہ جو قسم کھائے بیٹھے ہم نے نہیں ماننا ان پر سیدھا اثر ہونے کے بجائے الٹا ہوتا ہے وہی ول اور ضرور بے ضرور زیادہ کرتا ہے کثیرن بہت ساروں کو منہم ان میں سے کس بارے میں زیادہ کرتا ہے تو و کفرا سرکشی میں اور کفر کرنے میں کون زیادہ کرتا ہے ما انزل الیک من کا مر کا وہ کلام جو آپ کی جانب نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے اکثر کی تغیان اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے قرآن سنتے ہیں یہ باتیں سنتے ہیں اس کے اوپر پسیج جانا چاہیے تھا کہ آخر ہم ہی سے تو کہا جا رہا ہے لیکن بجائے اس کے غصہ کرتے ہیں اچھا ہمارے سارے رات کھول دیے اس کتاب میں سارے پول کھول دیے ہم کو برسرے میدان رسوا کر دیا وہ غصہ ہوتا ہے اور زیادہ سرکش ہوتے ہیں اور زیادہ کفر کرتے ہیں فلا مل القوم الكافرین اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی اتنی محنت کے باوجود آپ کے بلند ترین اخلاق کے باوجود اگر ان کو ایمان نصیب نہ ہو تو فلا تاسا آپ غم نہ کیجئے آپ غمگین نہ ہو جائیے علی القوم نا فرمانی کرنے والے لوگوں پر اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ اپنے آپ کو مت بھلا دیں یہ کیسا پیار کا لفظ ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے کتنی ہمدردی تھی بھلے جا رہے تھے آپ ان کی ہمدردی میں اسی طرح ایمان لے آئیں کوئی طریقہ ہو کہ ان کے دماغ کی ان کے دل کی چڑکیاں کھل جائیں دریچے واہ ہو جائیں کیا طریقہ ہو ہر وقت میں اسی کے لیے پریشان رہتے تھے روتے ہیں اپنے مالک سے مانگتے ہیں غم کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم کرنے کی ضرورت بھی نہیں و والذين هادوا والصالحون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دیکھیے یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ جنت ہماری عیسائیوں نے دعویٰ کیا جنت ہماری اب ان کے تذکرے کو تفصیل سے کر کے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے وہ اور وہ لوگ جو صابی ہوئے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں عرض کیا جا چکا کہ صابی کس کو کہتے تھے ایک تفسیر یہ کہ ایک خاص قبیلہ تھا خاص خاندان تھا عراق کے آس پاس میں شرک بھی کرتا تھا اور کچھ آسمانی صحیفوں کو ماننے کا دعوے دار بھی تھا حضرت زکریہ علیہ السلام اور دوسرے کچھ انبیاء کو ماننے کا دعوے دار بھی تھا اسی لیے بعض حضرات ان کو اہل کتاب کہتے تھے اور بعض مشرق سمجھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ قول منصوب ہے کہ اہل کتاب ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لیکن ظاہر ہے کہ اب دنیا میں بچے نہیں تو یہ ہی ختم ہو گئی دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں قرآن کریم نے انسانوں کو چار طبقوں میں بانٹا دنیا میں یا تو اہل کتاب ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہیں یا مومن ہیں اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں اور چوتھے جتنے لوگ شرک کرنے والے ہیں سب کو خاص خوابی ہوں وہ لوگ جو صابی ہوئے ون نسارا اور جو عیسائی ہوئے من آمن باللہ جو بھی ایمان لائے گا ان میں سے اللہ پر الاخر اور آخرت کے دن پر وہ صالحا صالحہ اور نیک عمل کرے گا کسی کے کسی خاندان میں ہونے سے برادری میں ہونے سے مذہب میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو اللہ پر سچے طور پر ایمان لائے گا آخرت پر ایمان لائے گا ایمان کے تقاضوں پر پورا اترے گا حاملہ صالحہ فلا خوف علیہم ان پر نہ کوئی خوف ہے ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے لیکن ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر کہا جو ان میں سے ایمان لائے گا تو جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو لا چکے ہیں تین تفسیریں کی گئیں وہ لوگ جو نام کے اپنے آپ کو مسلمان کہیں نام کے یہودی نام کے عیسائی نام کے سابق اس سے کچھ نہیں ہوتا جو ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا لیکن قرآن میں جو پہلے مخاطب تھے وہ تو صحابہ تھے وہ تو ایمان لا چکے تھے وہ نام کے مسلمان نہیں تھے تو کہا گیا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم تو اس کے بھی قائل نہیں کہ مسلمان کوئی برادری ہے ہم کہتے ہیں وہ بھی جب ایمان لائیں گے سچے طور پر اور تم بھی لاؤ گے تو سب کے لیے جنت ہے ہمارا کسی ایک کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق تو نہیں ہے اور تیسری تفسیر کی گئی بے شک وہ لوگ جو دوسرے انبیاء پر ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت زکریہ حضرت اور دوسرے تمام انبیاء السلام والسلام وعلا نبینا وہ لوگ ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں جو اللہ کو سچے طور پر مان لے گا اور آخرت کو مان لے گا اور نیک عمل کرے گا اس پر کوئی ان پر کوئی خوف نہیں والا ہم یحزن ہوں اور ایسے لوگ گین نہیں ہوں گے لقد اخذنا نام عیسا اسرائیل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون بار بار کیوں کہا جا رہا ہے یہودیوں کو کیوں سمجھایا جا رہا ہے اس لیے کہ ان پر پروردگار کے بہت احسان ہوئے ان کو تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا لقد اخذنا یقینا ہم نے لیا میسا بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پکا وعدہ وہ ہر چلنا ہم اور ہم نے بھیجا ان کی طرف رسولوں کو کتنے رسول بھیجے میں نے کہا کہ موٹے طور پر کم سے کم کہا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان چار ہزار انبیاء کرام تشریف لائے اور بعد نے تو بارہ ہزار تک کی بات کی اتنے انبیاء کرام ان کے بیچ میں آئے اللہ اکبر ہم کسی علاق کسی قوم کو تلاش کرتے ہیں تو ہزاروں سال میں سوچتے ہیں کہ شاید فنا بزرگ ان کے ہاں آئے ہوں فنا آئے ہوں اور ان کے ہاں چار ہزار انبیاء کرام آئے کتنا بڑا اللہ کا احسان کلما جاءہم رسول لیکن جب جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول بما وہ چیز لے کر لاتا ہوا انفسہم نہیں پسند کرتے تھے اس چیز کو انفسہم ان کے نفس ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھی وہ چیز فریقن کذبو تو نبیوں کے دشمن ہو گئے پھر کیا کیا فریقن کذبو انبیاء کرام کی ایک جماعت کو تو جھوٹا کہا اس سے آگے نہیں بڑھے وہ فریقن یقتلون اور ایک فریق کو ایک جماعت کو تو یقتلون وہ قتل کرتے رہتے تھے یہ تسلی بھی ہے کہ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے چار ہزار انبیاء کرام ہیں جن پر ایمان نہیں لائے کسی کو قتل کرتے رہے کسی کا انکار کرتے رہے اگر آپ پر نہیں لاتے ہیں آپ غمگین نہ ہوں یہ ان کا پرانا وطیرہ ہے وہ حسب اللہ تکو نہ فتنا فہم و سمو سمتاب اللہ علیہ وسم کثیر بما بسیر اور اتنے بڑے بڑے جرم کر کے کہتے تھے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا نبی کو قتل کر دیا مگر کچھ نہیں ہوگا ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں ولیوں کی اولاد ہیں ہمارے بڑے ہمارے لیے بہت دعائیں کر کے چلے گئے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا وہ اور انہوں نے گمان کیا اللہ تکون وہ کہ نہیں ہوگا فتنہ اور فتنے سے مراد یہاں پر عذاب نہیں آئے گا بڑا جرم کیا ہے اس نبی کو تو ہم نے مانا ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو کوئی عذاب آنے والا نہیں دوسرے کو قتل کر دیا کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں بہت دعائیں کر چکے ہمارے بڑے ہمارے لیے اور ہم تو پیروں پیمبروں کی اولاد فعمو تو اندھے ہو گئے عقل کے اندے دل کے اندھے اتنا کچھ کرنے کے باوجود سوچتے تھے عذاب نہیں آئے گا وہ اور انبیاء کرام سمجھاتے تھے مگر نہیں سنتے تھے بہرے ہو گئے اور بیچ بیچ میں کبھی کبھی ایمان بھی لاتے تھے تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی توبہ کی اللہ نے ان پر توجہ فرمائی ان کی توبہ قبول کی ثم آمو پھر اندھے ہو گئے وسمو پھر بہرے ہو گئے حضرت داود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اندھے ہوئے بہرے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اندھے ہوئے بہرے ہوئے پھر توبہ کی پھر ایمان لائے پھر دوبارہ ویسے ہو گئے پھر حضرت زکری علیہ السلام تشریف لائے پھر ایمان لائے لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے پھر اندھے اور پہرے ہو گئے واللہ ثم و سمو کثیر منہم پھر اندھے اور بہرے ہو گئے کثیر منہم ان میں سے بہت سارے ایک نحوی اشکال ہے علماء اکرام سوچ رہے ہوں گے ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون یا ان ہے اور الصابئون کا اساب ہو رہا ہے الذين امنوا کے اوپر یہ ان کا اسم ہے تو حالت نسبی میں ہونا چاہیے الصابئین مگر یہ صابئون ہے اور ایسے ہی یہاں پر آ رہا ہے حسب اللہ تکون فتنہ اور پھر آگے سمعوا وسمو كثير منهم سمو جمع کا سیوا ہے کثیر آگے اس کا فائل آ رہا ہے حالانکہ ضابطہ کیا ہے کہ جب فائل لفظوں میں موجود ہو تو فیل واحد آتا ہے اس کا کیا جواب ہے ایک جواب تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا دل لگتا وہ کیا جواب فرمایا یہ قاعدے یہ ضابطے ہیں بے شک لیکن جب قرآن پاک ان کی مخالفت کرتا ہے تو یہی بتانا چاہتا ہے کہ اس طرح بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ کبھی کبھی انا کے بعد حالت رفیع کے بجائے حالت نصبی کے بجائے حالت رفیع کی طرح پڑھو اور فائل واحد لانے کے فیل واحد لانے کے بجائے جمع لے آؤ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور دوسرے حضرات تعویل کرتے ہیں کہ نہیں عصا یہاں سے نئی مبتدا ہے اور آگے اس کی خبر ہے اور ایسے ہی سمو یہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مبدل منہو ہے اور آگے جو مبتدا ہے وہ الگ سے ہے واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بما جو کچھ وہ کر رہے ہیں لقد كفر الذين قالوا ان الله ابن مریم اوپر یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا ملا کر تذکرہ ہوا لیکن یہودیوں کا زیادہ عیسائیوں کا کم اس آیت سے آگے تک اب بطور خاص عیسائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی پیچھے نہیں ہے کسی سے عیسائی کہیں ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے پھر ہمیں کوئی یہ تو کہہ نہیں سکتا تم نے نبیوں کو قتل کیا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے تو ہم نے تھوڑا قتل کیا تو جس نے قتل کیا وہ تمہارے باپ دادا نہیں تھے دور کون تھے چلو مان لیتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہم نے نبیوں کو نہیں جھٹلایا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جھٹلا رہے ہو لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ بات اس سے پیچھے کی ہے تو قرآن پاک نے کہا کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ان کو بھی نہیں مانا بلکہ ان کے بھی تم بدترین دشمن ہو لقد کفر الذین یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ اللہ جنہوں نے کہا قالو جنہوں نے کہا ان اللہ ابن مریم بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے جنہوں نے یہ کہا انہوں نے چھوٹا جرم کیا اللہ کو حضرت مسیح علیہ السلام بنایا حضرت مسیح علیہ السلام اللہ ہے اور اللہ وہ المسیح اور وہی مسیح ہیں استغفر اللہ تین ایک اور ایک تین ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام براہ راست نعوذ باللہ خدا ہے یہ چھوٹا جرم کیا آج تک اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور آج تک وہ یہ ذہن بنائے ہوئے ہیں نوز بلّہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہودیوں نے سولی چڑھا دیا تھا حالانکہ جھوٹ ہے لیکن اسی سے سبق حاصل کرتے کہ نوز باللہ یہ کیسا خدا ہے یہ سولی چڑھا دیا ہے کانٹوں کا تاج بھی پہنایا راستے میں تھوکتے ہوئے بھی لے گئے دھکے مارتے ہوئے بھی لے گئے اور یہ سارے کام کس کے ساتھ ہو رہے ہیں خدا صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں خدا اتنا بے بس چلیے یہ آخری دور کی بات ہے جس کو ہم نہیں تسلیم کرتے ان کی اپنی انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے انجیل متی میں اور پڑھتے ہیں اس کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت میں بہت بھوک لگی اپنے حواریوں سے پوچھا بھائی تمہارے پاس کچھ ہے کہا کچھ نہیں ہے بے بس تھے بھوک کی وجہ سے کہا دیکھو تھیلوں میں کچھ ہو انہوں نے اپنے تھیلے شیلے ٹٹولے کچھ نہیں ملا کہا حضرت کچھ نہیں کھانے کے لیے بہت پریشان تھے ایک انجیر کے درخت کی طرف دوڑے کہ اس کے پھل کھا لوں لیکن قریب جا کر کے معلوم ہوا کہ انجیر کا تو موسم ہی نہیں ہے استغفر اللہ اتنا بھولا بھالا خدا ہے جس کو یہ نہیں پتا یہ تو سب کو معلوم ہے یہ کون سا موسم چل رہا ہے ابھی کوئی کہے بھائی اس وقت میں تازہ سیب ملیں گے سب کہیں گے پاگل ابھی کہاں موسم آیا ہے کوئی کہے اس وقت میں تازہ تازہ فروٹ ملیں گے تو بھائی ابھی موسم نہیں آیا ہے تھوڑے دن رک جو بس چند دن کی بات ہے عام آدمی کو معلوم ہے کہ کس چیز کا موسم چل رہا ہے اور جن کو خدا کہہ رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ موسم کون سا ہے انجیر کا موسم ہے کہ نہیں استغفر اللہ اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ وہی مسیح اللہ ہے اور جو اللہ ہے وہ مسیح ہے تو کیا الیاز باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید کی دعوت دینے میں کچھ کمی رہ گئی تھی اس لیے یہ گمراہ ہو گئے ان کے بعد فرمایا بالکل نہیں ہمارے نبی نے کوئی کمی نہیں کی وقال المسیح اور فرمایا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل او اسرائیلیو اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی ربی و ربکم بے شک جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اس اللہ کی عبادت کرو اور ہم پیچھے پڑ چکے پھر فرماتے تھے ہاضا راہ مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے اور فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی ایسی تو دوسرے انبیاء کرام کے کلام میں ہم کو ملتی نہیں ہے من یشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ من یشرق بلّہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ یقین اللہ نے حرام کر دیا ہے اس پر الجنت جنت کو یہ وہی شرک ہے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھوڑا سا شرک کر رہا ہے بندہ بندہ بڑا اچھا ہے تھوڑا سا شرک ہے یہ کام ٹھیک ہے بھائی غلط کہتے کام ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ذرا سا شرک ہے بس ذرا سا شرک ہے اتنا مسئلہ ہوگا کہ جنت حرام ہو جائے گی کبھی نصیب نہیں ہوگی وما واہ نار اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعلیم دے کر چلے گئے اور اس کے باوجود تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شریک کر لیا جبکہ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے یہ باتیں ان کی کتابوں میں آج تک باقی رکھی ورنہ مٹا بھی تو سکتے تھے اور ویسی باتیں لکھ دیتے جو نوز باللہ عبدیت کے بجائے الوحیت کے مناسب ہوں لیکن اللہ نے ان کی کتابوں میں رکھا تاکہ کوئی پڑھنے والا پڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام نہ لگائے بلکہ کہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے جو خدا بھوکا ہوتا ہے روٹی کا محتاج اور جو روٹی کا محتاج وہ لمبی چوڑی محتاج کی روٹی کا محتاج ہے تو کھیت کا محتاج پھر گندم کا محتاج پھر بیلوں کا محتاج اور پھر ہل چلانے کے لیے ہل کا محتاج اور پھر پانی کا محتاج اور تیار ہو گیا تو درانتی کا محتاج کہ کاٹے اس کو اور پھر اس کے بعد چکی کا محتاج ہے کہ وہاں لے جاؤ آٹا پیسے اور پھر آگ کا محتاج جو اتنا بڑا محتاج ہے اس کو خدا کہہ رہے اس کو بھوک لگ رہی ہے اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ موسم کون سا ہے وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ انصار ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے میں عرض کر چکا کہ ان کے کئی کئی فرقے تھے ایک فرقہ وہ جو براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہا ہے دوسرا فرقہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے وہ بھی کافر اور پکے کافر جنہوں نے کہا کہ خدا تین ہیں تین مل کر ایک ہیں اور تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں وَمَا إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی خدا الا الہ واحد مگر ایک ہی خدا وہ علام عما يقولون اور اگر وہ بعد نہ آئے اس سے یقولون جو وہ کہتے ہیں لیمسن الذين كفروا تو ضرور بھی ضرور چھو لے گا الذين كفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب اگر بعد نہیں آئیں گے جو یہی کفر کے کلمات کہتے جا رہے ہیں تو ان کو وہ چیز پکڑ لے گی ہیں چھو لے گی جنہوں نے کفر کیا ہے کیا پکڑے گی عذاب علیم دردناک عذاب پھر جہنم میں جائیں گے یہ باتیں قرآن کریم عیسائیوں کو سنا رہا ہے تو پھر اگر کوئی کلمہ پڑھنے والے یہ کہے کہ بجاتے تھے جو ہر دم ہیں انی عبدہو کی بنسری بن سری خدا کے عرش پر ان اللہ کہہ کر نکلیں گے وہ خدا کے عرش پر یہ کہہ کر نکلیں گے قیامت کے دن کہ میں ہی تو خدا تھا تمہیں پہچان نہیں ہوئی یہ ایک بات میں نے کہی اس طرح کی باتوں سے بھرے ہوئے ان کے ہاں کہ خدا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں اور قیامت کے دن یہ رات اوٹ ہوگا کہ دونوں ایک تھے ہم دونوں کو الگ الگ سمجھے ہوئے تھے استغفر اللہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک خطیب سے سنا اس نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا من عطا اللہ و جس نے اللہ کی اطاعت کی اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی وہ میاسی ہما اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی اس نے نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گیا وہ بھٹک گیا فقج اللہ وہ بھٹک گیا آپ نے فرمایا بیس الخطیب وانتا تو بہت برا خطیب برا مقرر ہے تجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں وہ گھبرا گئے عرض کی کیا گستاخی ہوئی فرمایا ایک ہی لفظ میں تو مجھے اور اللہ کو بیان کرتا ہے اجالتا ندا کیا کیا نے اللہ کے ساتھ مجھے ند بنا لیا ہے ایک ہی لفظ میں حالانکہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی ان دونوں کی اتنا کہا تھا آپ نے فرمایا کہ نے ایک ہی لفظ میں مجھے بیان کر دیا مجھے بھی اور اللہ کو بھی عرض کیا کیسے کہوں کہ الگ الگ کر جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا یہ باتیں کہے اور پھر اس کو کوئی مسلمان کہے کیسے کہے افلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ اللہ تو کیا وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے سامنے وہ ہو اور وہ بخشش نہیں مانگیں گے افلا یا تو کیا وہ توبہ نہیں کرتے کیوں نہیں توبہ کرتے ہیں اور کیوں نہیں اللہ سے بخشش مانگتے ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پھر ترغیب دی جا رہی ہے کر لو توبہ دروازہ کھلا ہے مانگ لو گناہوں کی بخشش دروازہ کھلا ہے واللہ غفور اللہ بخشنے والا ہے رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے اب بھی آ جاؤ اب بھی آ جاؤ اب بھی معاف کر دے گا اور رحم کرے گا مسیح ابن مریم اللہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا نہیں تھے تو کیا تھے کچھ تو کہتے ہیں خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں جدا نہیں کہ مطلب یہ بھی اسی کی خدائی کا حصہ ہے مل مسیح ابن مریم نہیں تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ رسول بس ایک رسول ہی تھے اور یہی بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے فرمائی تھی وبا محمد اللہ رسول قرآن پاک تفریق نہیں کرتا ہے کہ حضرت مسیح کے لیے بات کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کہے مل مسیح ابن مریم نہیں تھے حضرت عیسائی مریم اللہ رسول مگر ایک رسول ہی تو تھے خدا نہیں تھے بزرگ تھے بہت بڑے تھے جو بڑے انبیاء کرام کو شمار کیا گیا ان میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں لیکن اس تمام کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہی تھے قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے جب اور کوئی رسول خدا نہیں بنا تین میں سے تیسرا نہیں بنا خدا کا بیٹا نہیں بنا وہ کیسے بن گئے وہ ام صدیقہ اور ان کی ماں بہت سچی تھی کیا ان پر الزام لگا رہے ہو ہیں یہودی بھی الزام لگا رہے ہیں نعوذ باللہ گندی بات ان کی طرف منسوخ کر رہے ہیں اور عیسائی اس سے بدتر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو خدا کی بیوی یا مادر خدا خدا کی ماں کہہ رہے ہیں کانا یا کلان تام یہ دونوں کے دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانا کھانے والا خدا نہیں ہوتا ہے جو کھانے کا محتاج ہو روٹی کا محتاج ہو اور انجیر کے درخت کی طرف دوڑ کر جائے وہ خدا کیسے ہوتا ہے کچھ تو سمجھو کھانا یا کلان نت وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے جس کو بھوک لگے جس کو پیاس لگے وہ خدا نہیں ہوتا ہے انظر کیف نبین الحم الآیات دیکھ میرے محبوب کیف نبین کس طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے الآیات آیتوں کو منظر پھر یہ منظر بھی تو دیکھیے یو فکون وہ کدھر پھیرے جا رہے ہیں کیسے پھیرے جا رہے ہیں اس کے باوجود وہ بھٹتے ہیں اس کے باوجود وہ پھر جاتے ہیں اور قرآن پاک نے جو یہ لفظ مجہول استعمال کیا پھیرے جاتے ہیں اس کا ترجمہ دو طریقے سے کیا گیا ایک طبقہ مفسرین کا کہتا ہے کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں عربی میں جو مجہول ہی استعمال ہوتے ہیں تو اس کا معنی ہے پھرے جا رہے ہیں اور دوسروں نے کہا نہیں پھیرے جانا ہی اس کا معنی ہے تو آپ پھیرے جانا پھر کیوں کہا اشارہ اس جانب ہے کہ یہ اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں انہوں نے اپنی عقل کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں دیکھ رہے دے رکھی ہے وہ مذہب کے گرو گھنٹال ان کو لے کر کے پھر رہے کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں من دون اللہ آپ فرمائیے اتابدون کیا تم پوجا کرتے ہو عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا مالا ان کی لا یملک لکم ذرا ولا نفعا جو مالک نہیں ہے تمہارے لیے ذرا ذرر کے ولا نفعا اور نہ نقصان کے کچھ نہیں تم کو دے سکتے اس کے سوا تم ان کی پوجا کرتے ہو واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب عیسائی ہیں یا یہودیوں کو بھی اس میں شامل کر لو تو یہودی کس کی پوجا کر رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کی اور عیسائی کس کی پوجا کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور قرآن پاک نے دونوں کو کیا کہا مالا یملی لکم ذر ولا نفع جو قطعا اختیار نہیں رکھتے ہیں تمہارے لیے ذر نقصان کا ولا نفعا اور نہ نفع کا اور جب یہ بزرگ ترین ہستی نفع اور نقصان کی مالک نہیں تو کوئی اور ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا غلام او بچے بات سنو اللہ کے سوا کوئی کائنات میں نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے فیضا سا الفت الفت اللہ لہذا جب بھی کچھ مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگ اذا سالتا فاسأل اللہ جب بھی کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مانگ وَإِذَا رستہ اور جب تو مدد مانگے فاستعن بلّا تو اللہ ہی سے مدد مانگنا کسی اور سے مدد نہیں مانگنا کوئی دوسرا نفع اور نقصان کا مالک نہیں واللہ هو وسلم العلیم اور اللہ تعالیٰ وسلم وہی سننے والا ہے العلیم وہی جاننے والا ہے قل یا اہل آپ فرما دیجئے او اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق مت غلو کرو تم اپنے دین میں ناحق اور غلو کا معنی پہلے آ چکا غلو کا معنی حد کو کراس کرنا جس کا جو مقام ہے اس کو اس سے آگے بڑھانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں رسول کے بجائے ان کو خدا کہنا تین میں سے تیسرا کہنا یہ کہنا کہ خدا ان میں اتر آیا یہ یہ حد کو تجاوز کرنا ہے آگے بڑھ جانا ہے اور یہ بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی فرمائی فرمایا غلو مت کرو اور مجھے میرے مرتبے سے بھی آگے مت بڑھاؤ میں اللہ کا محبوب ہوں میں سرور انبیاء ہوں مگر مجھے خدائی کے درجے میں مت رکھو ولا تتبعوا اهواء قوم اور مت پیروی کرو قوم ایسے لوگوں کی خواہشات کی قد ظلوا جو گمراہ ہو چکے من قبل تم سے پہلے مطلب او اہل کتاب تم جو غلو کر رہے ہو تم تو مشرکوں اور کافروں کے طریقوں کی پیروی کر رہے ہو تم نے ان کو دیکھا وہ اپنے بزرگوں کو کوئی خدا بنا رہا ہے اس کی پوجا کر رہا ہے کوئی خدا سے بھی اوپر چڑھا رہا ہے اس کی پوجا کر رہا ہے تم ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے اور اس میں بڑا پیار کا لفظ اہل کتاب اور تم تو پڑھے لکھے ہو پھر مکہ کے مشرقوں کی تمہیں ریس لگ گئی وہ غلو اور ان لوگوں نے تو بہت ساروں کو گمراہ کیا ہے خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا سب سے پہلے عمر ابن لحی نے مکہ المکرمہ کے اندر شرک ایجاد کیا دوسروں کو بھی گمراہ کیا وہ غلو السَّبِيلِ اور وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گئے پھر تم ان کے پیچھے چل رہے ہو کیا ہوا تمہیں اور میں یہ بات عرض کر چکا کہ اس بیان کو پڑھتے ہوئے کبھی اس بات کو نہ بھول جائیے کہ یہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے اور بیان شروع یہیں سے ہوا تھا اے ایمان والوں ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تم سے پہلے عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی لیا تھا یہ حال عیسائیوں اور یہودیوں کا ہے اب تم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لو کہ کہیں تم ان کے پیچھے تو نہیں چل پڑے ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بھی ایسے بدبخت ہوں گے جو ان کے پیچھے چلیں گے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ مکالا کیا تو اس امت میں بھی ایسے لعین اور ایسے بدبخت پیدا ہوں گے اور شاید آپ نے سنا نہ سنا مگر میرے کان سنتے رہتے ہیں اللہ اکبر کیسا دور آیا کہ بہن کی عزت بھائی سے محفوظ نہیں ایسے واقعات سنیں ہیں بیٹی کی عزت باپ سے محفوظ نہیں اور اس سال یہ بھی سنا کہ ماں کی عزت بیٹے سے محفوظ نہیں لعن الذین کفروا حالات اثر پیدا کرتے ہیں معاشرے میں جو چیز پنپتی رہتی ہے آخر اس کے اثرات سب پر مرتب ہوتے ہیں بے حیائیوں کا دور ہے کس قدر دامن بچا بچا کر چلنے کی ضرورت ہے کس قدر ایمان کے لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہیں ہمارے گھروں کے اندر وہ بے حیائی نہ گھس جائیں لعن من لسان مريم مریم یہودیوں اور عیسائیوں کا جو تذکرہ ہوا اور اس میں ان کے قباہ بیان ہوئے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ ہی سب سے پہلے پیمبر آئے جنہوں نے ہمارے اتنے پول کھولے کچھ بھی نہیں باقی رکھا آپ سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوا بار بار جتنے انبیاء آتے رہے سب کے سامنے تمہارے یہ حالات آئے اور سب نے کھول کھول کر بیان کیے اور جو نہیں مانا اس کے اوپر ہر دور پر لانت پڑتی رہی اور اللہ کا غضب نازل ہوتا رہا یہ کچھ لوگ سو گئے بھائی ان کو جگاؤ کچھ پلر کے پیچھے چھپ رہے ہیں ان کو بھی سامنے لاؤ الذین کفروا لانت کی گئی ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے علی لسان داود حضرت داود علیہ السلام کی زبان پر لانت کی گئی تھی سب سے پہلے حضرت داود علیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ اللہ نے ان کو طاقت دی حکومت دی اور انہوں نے طاقت کے زور پر اللہ کے احکام کو نافذ کیا اپنے ملک کے اندر وہ یہودی جن کا کام ہی خدا کی نافرمانیاں کرنا تھا وہ کھل کر کے مقابلے میں آ گئے اور آج تک جو یہودیوں کی کتابوں میں ہم حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت داود علیہ السلام کے لیے برائیاں پڑھتے ہیں آپ نے شاید اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ یہ برائیاں کیوں کرتے تھے حضرت اور علیہ سلیمان کی صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا پیمبر ہونے کے ساتھ ساتھ زبردست طاقتور بادشاہ بھی تھے انہوں نے اللہ کے دین کو ان پر نافذ کیا پھر زانیوں کو رجم کیا گیا ڈکیتوں کو قتل کیا گیا چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے آئیں اور بدماشوں پر قدغن لگائی گئی تو یہ بدماشوں کی ایک ٹیم کھڑی ہو گئی ان کے زمانہ میں تو صرف اتنا کرتے تھے کہ گندی گندی باتیں ان کی طرف منسوخ کرتے تھے ریا حتی کے لیے کہا وہ بیچارہ شہید ہو گیا کہا اصل میں اس کو حضرت داود نے مروایا کیونکہ اس کی بیوی پر عاشق ہو گئے تھے یہ گندی باتیں انہوں نے منسوخ کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہا کہ بیوی کے عشق میں مست ہو گئے تھے اور اس کے عشق میں مست ہو کے نوز دلہ بٹ کو سجدہ کیا تھا اور وہ دنیا میں جادو پھیلاتے تھے اور جادو ہی کے ذریعے سے وہ حکومت کر رہے تھے اور یہ باتیں حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہودیوں کے یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک حدیث کی کتابوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام احترام سے لیتے تھے تو یہودی کہتے تھے ان ضرور حاضہ اس کو تو دیکھو یہ تو داود کے بیٹے سلیمان کو بھی مسلمان کہتا ہے اور مسلمان ہی نہیں ان کو نبی بھی کہتا ہے اور یہ بات یہودیوں میں ابھی کل تک موجود تھی لیکن قریب کے جو بڑے چلا قسم کے یہودی آئے انہوں نے اپنی تاریخ کو فلورا دیکھا اس کو تحقیق کی انہوں نے کہا انا للہ ہماری تاریخ میں دو ہی تو ہیرے ہیں دو ہی تو ہمارے سنہرے دور ہیں ایک حضرت داود علیہ السلام کا دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم نے دونوں کو اپنے مذہب سے ہی نکال دیا تو پھر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں تم نے کیا دیا انسانیت کو دو آدمی اگر تھے تو ان کو تو تم مسلمان ہی نہیں مانتے ہو تب سے آپ یہودی دبے لفظوں میں کہتے نہیں وہ بھی ہمارے ہیں اور مولانا عبد الماجد صاحب کی تحقیق کے مطابق ایک نبی امی کی بات کے اوپر آخر ان کو سر ہونا پڑا آج کے یہودی حضرت سلمان اور حضرت داود علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اس دور میں جب انہوں نے حضرت سلیمان اور حضرت داود علیہ السلام کی مخالفت کی تو لانت کی گئی لسان داود حضرت داود علیہ السلام کی زبان پر وعیس ابن مریم اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے پول کھلے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ان پر لانت کی گئی اور وہ لانت پڑھنی ہو تو اس کے لیے آج کے دور کی بھی بائبل دیکھ لیں دیکھنے دیکھ لیں او افہیوں کے بیٹو او سانپوں کے بیٹو اور بچھو کی اولاد اس طرح کر کے پکارتے ہیں اور کچھ تو سمجھو ذالک بما عصو اصو کیوں ہوا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور اس لیے کہ وہ حدوں کو کراس کر جاتے تھے کانو لا لائے عن منکرن کانو لا کرن بعض آتے ہی نہیں تھے عن منکرن اس برائی سے فعلوہ جو وہ کر چکے تھے برائیاں سب کر ہو جاتی ہیں غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایمان والے کی پہچان بتا چکے لم یسروا علی ما فعلوا جو غلطی ہو جاتی ہے اس کے اوپر وہ اصرار نہیں کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں یہودی کیا کرتے تھے لا یتناہون ہونا ہی نہیں آتے تھے جو گناہ ہو گیا گندے کام ہو گئے ہزار بار سمجھا لو لبی سما قانو یا فالون بہت برا وہ کرتے تھے ترا کثیرا منہم آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت ساروں کو یتولون الذین کفروا وہ دوستی لگاتے ہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا پڑھ چکے ہم سورہ نساء میں مکہ گئے تھے اور مکہ کے مشرقین کے کہنے کے اوپر جبت اور تاغوت کو سجدہ بھی کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ تمہارا دین تو مسلمانوں سے اچھا ہے شرک نوز باللہ توحید سے اچھی ہے لبی سما قدمت لہم کتنا برا ہے واقدمت جو آگے بھیجا انہوں نے لہم اپنے جو آگے بھیجا لہم ان کے لیے انفس ہوں ان کے نفسوں نے کیا آگے بھیجا وہ گندے کام بھیجے جس کے نتیجے میں انسخت اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہو ان پر وفیل عذاب ہوں خالدون اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں ہاں، ہاں، کیا سمجھانے کا انداز پرانے پاک کا فرمایا اب بھی دروازہ کھلا ہے ولو کانو کاش کے کانو باللہ ایمان لے آتے یہ اللہ پر والنبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وما انزل الیہ اور اس کلام پر جو آپ کی جانب نازل کیا مت تخذوہم اولیاء تو پھر اگر یہ ایمان لے آتے مت تخذوہم اولیاء تو پھر ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے جبت اور تعوت کو سجدہ نہ کرتے ولیکن کن منہم فاسقون لیکن اکثر ان میں سے فاسقون فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں گھٹیا اور کمینی حرکت والے ہیں اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے اگلی آیت ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا جھٹکوں کے ساتھ نہیں توجہ کے ساتھ لَتَجِدَنَّا شَدَّ النَّاسِ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لتجدن دو کا تذکرہ ہو رہا تھا آپ کا یہودیوں اور عیسائیوں کا بالکل جڑواں چل رہا تھا کبھی ان کا کبھی ان کا کبھی ان کا کبھی ان کا اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آخری الوداعی خطاب ہے اور بس یہ آیت اور اس سے ملی ہوئی اگلی آیت یہ آخری بیان ہوگا یہودیوں کے لیے پھر عیسائیوں کا آخری رکوع کے اندر تھوڑا سا بیان ہوگا اسی پر صورت ختم ہو جائے گی ایمان والوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ اب تم سے معاہدہ لیا ہے یہ حال ہے ان کا جن سے تم سے پہلے معاہدہ لیا تھا تم سوچ لو کہ کہیں ان کی راہوں پر تو نہیں چل چکے اب دونوں کو سامنے رکھ کر بات سمجھے لتا جی دن آپ ضرور پائیں گے اشدناس لوگوں میں زیادہ سخت اداوتن دشمنی کے اعتبار سے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ایمان والوں کے لیے دشمنی کے اعتبار سے زیادہ سخت پاؤ گے آپ کن کو الہودا یہودیوں کو والذین اشرکو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو زیادہ سخت پاؤ گے دشمنی کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کن کو دو طبقے ایک یہودی اور دوسرے بولو مشرق یہ زیادہ سخت دشمن ہیں ایمان والوں کے ان کے مقابلے میں ولا تجدن اور آپ ضرور بھی ضرور پائیں گے آقربہ ان سے زیادہ قریب ایمان والوں سے زیادہ قریب مودتن محبت کے اعتبار سے کن لوگوں کے للذین آمنو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کن کو الذین قالوا انا نصارا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں گویا مسلمانوں کے سامنے تین طبقے ہیں ایک یہودیوں کا ایک عیسائیوں کا اور ایک پوری دنیا کے مشرقوں کا اب یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں کے زیادہ سخت دشمن ہیں اور بہت زیادہ عداوت رکھنے والے ہیں اس کے مقابلے میں عیسائی قریب ہیں ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنے میں اور یہ نرم مزاج رکھنے والے ہیں یہ آیت کچھ اسی طرح کی ہے لا تقرب الصلاة نماز کے قریب مت جاؤ کوئی آدمی بے نمازی اس کو آپ کہیں نماز نہیں پڑھتا اور کلمہ پڑھنے والا تو اس نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا پاک میں لا تک رب اس طرح نماز کے قریب مت جاؤ ارے آگے کیا لکھا وان تم سکارا اس حال میں کہ تم شراب کے نشے میں ہو اس آیت کو بھی اسی طرح استعمال کیا گیا انیس سو تیس سے لے کر چھتیس تک کی تحریکات کو آپ پڑھیے گا ضرور آپ کو بھی ملے گا ہم نے بہت پڑھا اپنے بڑوں سے سنا بھی کہ اس دور میں مجلس احرار نے ترک موالات کا اعلان کیا علی برادران نے ترک موالات کا اعلان کیا کہ انگریزوں کے ساتھ ترک موالات کیا جائے اور پھر اس کے لیے علماء کرام نے فتوے دیے حضرت مولانا حسین مدنی نے فتوا دیا اور کہ انگریز کی چونکہ جنگ چل رہی تھی اس وقت میں انگریزوں نے چندے کا بھی اعلان کیا تھا اور نفری کا اعلان بھی کیا تھا کہ ہماری فوج میں بھرتی ہو جاؤ چونکہ جنگ عظیم چل رہی تھی تو ہم مقابلہ کر سکیں دوسرے لوگوں کا علماء نے فتویٰ دیا نہ ان کو چندہ نہ ان کو بندہ اس دور کی تحریک پڑھیں گے جلوس نکلتا تھا بند کرو بند کرو تو دوسرا آدمی جواب دیتا تھا چندہ بند کرو بندہ بند کرو پھر کہتے تھے نہ چندہ نہ بندہ نہ چندہ نہ بندہ نہ بندہ دیں گے نہ چندہ دیں گے حضرت مولانا حسین مدنی نے فتویٰ دیا ان کے خلاف مقدمہ چلا کراچی کی عدالت میں مولانا کا مشہور واقعہ ہے اپنے بغل میں کفن ساتھ لے گئے تھے جج نے کہا کہ آپ نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور ان کو چندہ دینا بھی حرام ہے تو اس پر مولانا فرمایا تھا کہ فتویٰ دیا نہیں دیتا ہوں اور دیتا ہوں تو اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہا معلوم ہے یہ کفن ساتھ لایا ہوں اگر پھانسی لگ جائیں گی تو تمہارے کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنا کفن ساتھ لایا ہوں کتنے علماء جیلوں میں سڑے اس زمانے کے اندر وہ جو اس دور کے لوگ حالات پڑھیں گے آپ کو آپ کو معلوم ہوگا علماء ہند کی شاندار ماضی پڑھیے دوسرے علماء غدر کے حالات پڑھیے علماء حق یہ کتابیں کو پڑھیے وہ کتابیں بھی پڑھ لیجئے جو لاسٹ میں آئے جی کیا ہوا کہتے ہیں گاندھی جی نے بگا دیے نہرو جی نے بگا دیے بہت اچھی بات ہے تو اور کوئی بھی تھا کہتے نا اور کوئی نظر نہیں آیا بس دو نے مل کر کے گوروں کو بگا دیا یہاں سے آخری لکما کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے اس سے پیچھے پیٹ بھرتے بھرتے یہاں تک پہنچا تھا انہوں نے کیا قربانی دی وہ دوسرا باب ہے خیر ہم اس کو نہیں چھیڑتے اپنوں کی بات کرتے ہیں صرف یہ دور تھا کہ چندہ بند کرو بندہ بند کرو ہاں، اسی دور میں اور امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف موت کی سزا کا فیصلہ ہوا تھا اگرچہ بڑی عدالت میں وہ فیصلہ ختم ہو گیا پھانسی کا فیصلہ ان کے لیے ہوا اور دوسرے علماء کے لیے کیا کیا حالات پیش آئے اللہ اکبر ایک دوسرا طبقہ کھڑا ہوا القجت فی آیت الممتحنہ والا اس نے کہا توبہ توبہ توبہ یہ تو قرآن کے مخالف ہو گئے مسلمان قرآن نے اچھا ٹھیک ہے کہ انگریزوں کو چندہ بھی بند کرو بندہ بھی بند کرو تو یہ عیسائی ہیں یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے تو جب عیسائی بھاگ جائیں گے تو یہاں کون رہیں گے پیچھے یا تو مشرق رہیں گے ان کی زبان میں کہتے ہیں دھوتی پرشاد رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ ہم موالات کریں گے ان کے ساتھ رہیں گے قرآن کہتا ہے کہ عیسائی مشرقوں کے مقابلے میں نرم دل ہیں یہودی سخت ہیں مشرق سخت ہیں عیسائی نرم دل ہیں وہ تمہاری محبت کے لائق ہیں ان سے محبت کرو ان کو چندہ بھی دو ان کو بندہ بھی دو چنانچہ ایک جلوس ادھر سے نکلتا تھا چندہ بند کرو بندہ بند کرو دوسرا نکلتا تھا چندہ بھی دو بندہ بھی دو اور اسی دور کی کتاب میں نے سنائی آپ کو لیکن یہ بالکل اسی طرح کا تھا کہ لا تقرب السلام و ان تم سکارا آگے کا نہ پڑھو آگے پڑھو نا اس سے مراد کون سے عیسائی ہیں اس سے مراد کون سے نصارہ ہیں اللہ قالوا کالو انا نسارا وہ لوگ زیادہ قریب ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں ذالک کبھی ان ہوں اس لیے کہ ان کے بیچ میں قسیسین سین ہے زبردست قسم کے عالم ہیں وہ روح اور ان کے بیچ میں تاریخ دنیا قسم کے لوگ ہیں رحبانیت اختیار کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور اس وجہ سے ہیں کہ یہ اکڑتے نہیں ہیں عیسائی اکڑتے نہیں اور ان کے بیچ میں یہ دو قسم کے لوگ ہیں اس وجہ سے یہ مسلمانوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی یہ کون سے لوگ ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور جب وہ سنتے ہیں ما اس چیز کو جو نازل کی جاتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب اس کو سنتے ہیں تو تارا اعینهم آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں من الدمع وہ آنکھیں بہ پڑتی ہیں آنسوؤں کی وجہ سے مبالغہ کر کمال حد کر دی آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہیں اتنا پانی بہا کہ آنکھیں بہ گئی اللہ اکبر آپ کہہ سکتے ہیں آنکھوں سے آنسو کے دریا چل رہے ہیں چھم چل رہے ہیں تفیض من الدمع آنکھوں سے آنسو کے آنکھیں بہ رہی ہیں آنسوں کی وجہ سے کیوں ایسا کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جو انہوں نے پہچانا من الحق کی حق میں سے یقولون اور یہ سن کر کیا کہتے ہیں یقولون کہتے ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے آئے فاکتبنا مع شاہدین تو لکھ دے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں سے یہ آیت ان عیسائیوں کی بات کر رہی ہے جو قرآن سنتے ہیں آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں چھم جاری ہو جاتے ہیں ویسے واقعہ ہر زبان کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اور پھر وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے کہتے اے ہمارے مالک تو ہم کو بھی گواہی دینے والوں میں شمار کر ابھی بات ختم نہیں ہوئی اور کیا کہتے ہیں وما لنا ہمیں کیا ہو گیا لا نؤمن کہ ہم ایمان نہ لائیں باللہ اللہ پر وما جانا من الحق اور اس چیز پر جو آئی ہمارے پاس من الحق میں حق میں سے ونتمع اور ہم تما کرتے ان يدخلنا کہ اللہ داخل کرے داخل کرے ہم کو ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ فاسا بہن تو اللہ نے ان کو بدلے میں دیا بما قالو ان کے کہنے کی وجہ سے کیا دیا جنات وہ باغ دیے تجری من تحتی الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں خالدین فیہا ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہ ہے نیکوکاروں کا بدلہ اب دل سے بتاؤ کہ انہوں نے وہ کام کیا لا تقرب اسلح والا کہ نہیں اتنی آیت پڑھی آگے کی نہیں پڑھی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوتا اس کی کیا تفسیر ہے امام بخاری سے پوچھا ہوتا امام بخاری نے فرمایا کون عیسائی مراد ہیں کہا یہ وہ ستر لوگ ہیں علا اختلاف الروایا یا چالیس لوگ ہیں جو حبشہ کی طرف سے آئے تھے نجاشی نے بھیجے تھے اور آتے ہی ایمان قبول کیا اور قرآن پاک پڑھا تو آنکھوں سے آنسوں کی جڑیاں جاری ہو گئیں کیا اللہ کا کلام ہے آج تک ہم اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے یہ عیسائی مراد ہیں کیا اس سے یہ یورپ کے گورے مراد تھے جو نہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں نہ دوسری کو مانتے ہیں اور صرف یہودیوں کے ٹٹو وہ کہتے ہیں فلاں پر حملہ کرو فلاں پر حملہ جو دنیا بھر میں تباہی لا رہے ہیں یہ مراد ہے اور ایمان والے جو ان کو یہاں سے بھگا رہے تھے وہ سب جانتے ہیں مسئلہ کیا تھا ہندوستان کو مرکز بنا کر وہ حرم پر حملہ کر رہے تھے کر چکے تھے حرم پر حملہ بغداد تک کا قبضہ کر چکے تھے ہندوستان کے فوجی ابھی تک وہ لوگ اکا دکا موجود ہیں میں نے الحمدللہ خود ملاقات کی جو انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر کے بیت اللہ پر حملہ کرنے گئے تھے اور بغداد تک پہنچے تھے ہاں؟ میں نے اس فوجی سے ملاقات کی بغداد تک پہنچا اس کو بیچارے کو دو چار لفظ عربی کے بھی یاد ہو گئے تھے مجھے سناتا تھا کہ میں نے وہاں یہ سیکھا یہ سیکھا وہ انگریز مراد ہو سکتے ہیں اس آیت سے وہ تو خاص طبقہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا ستر لوگ تھے یا چالیس لوگ تھے ایمان قبول کیا اللہ نے ان کو جنت دے دی تو پھر ان انگریزوں کے لیے جنت کا اعلان ہو گیا اب ان کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا خدا اصحاب الجحیم یہ جہنمی لوگ ہیں آہا اس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ پیسہ کیا کیا گل کھلاتا ہے جو لوگ یہ اعلان کر رہے تھے فری میں تھوڑا کر رہے تھے آنکھیں شرمائے منہ کھائے اور آنکھیں شرمائے کچھ کھایا ہوا تھا ادھار کھایا ہوا تھا تبھی جلوس نکال رہے تھے مگر ہمیں اس پر حیرت نہیں حیرت اس پر ہے کہ جب گورے یہاں سے بھاگے تو پہلی صف میں آ کر کے کھڑے ہو گئے ہم نے بگائے گورے ارے سبحان اللہ ابھی تو سیاہی نہیں سوکھی ابھی تو ساری کتابیں موجود ہیں ابھی تو تمہارے جلوسوں کی ویڈیو موجود ہیں ابھی تو امرتسر کے وہ پیر جنہوں نے جلیاں والے باغ میں گورنر نے جس نے مسلمانوں کو تہ کیا برادران وطن کو قتل کیا اور یہ سب کے سب ایک قصیدہ اس کی شان میں لے کر کے پیش ہوئے جب وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوا تھا ابھی تو وہ قصیدہ موجود ہے کہتے ہم نے بتایا اللہ لكم ولا تعتدوا اے ایمان والو مت حرام قرار دو طیبات ان پاک چیزوں کو ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ولا تعتدو اور حد سے تجاوز نہ کرو یہ کیا ذکر آ گیا یہاں بیچ میں غور سے نہیں نا ہم نے سنا ورنہ جہاں پیچھے آیا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور ان میں نرمی کیوں آئی بھی ان قصی سین اس لیے کہ ان میں بہت گہری علم والے گہرے علم والے علماء ہیں وہ رحبان اور دنیا کو ترک کرنے والے تارک دنیا راہب ہیں جہاں وہ راہب کا تذکرہ آیا تو بے شمار صوفی مزاج قسم کی طبیعت ہیں انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے ہم بھی راہب بن جائیں جنگلوں کی طرف نکل جائیں یہ مزیدار چیزیں کھا کھا کر کے اور اے سی میں بیٹھ بیٹھ کر کے کیا خدا کو یاد کریں گے ہیں جھونپڑیاں بنائیں گے دریاؤں کے کناروں پر رہیں گے غاروں میں رہیں گے اور کوئی اچھی چیز نہیں کھائیں گے فرمایا ایمان ایمان وہ رحبانیت کا دور وہ بدتیں انہوں نے نکالی تھی ہم نے تھوڑی فرض کی تھی ان کے اوپر آرا سر حدیب میں ابتدعوها وہ انہوں نے نکالی تھی ما کتبناها علیہم ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی تم اس دین کے حامل ہو جس میں رحبانیت کی کوئی گنجائش نہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا لا رحبانیت فی الاسلام رحبانیت کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اس پر واقعہ بھی پیش آیا کہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے انہوں نے کہا یہ بھی کیا طریقہ ہے خدا کو یاد کرنے کا آج کے بعد ہمیشہ روزے رکھیں گے کسی نے کہا آج کے بعد میں گوشت نہیں کھاؤں گا کسی نے کہا آج کے بعد میں چپڑی ہوئی روٹی نہیں کھاؤں گا اور کسی نے کہا کہ آج کے بعد میں بچوں سے نہیں ملوں گا اسی کے اوپر یہ ڈانٹ آ گئی تو حس ہر ریمو مت حرام قرار کو طیبات ان پانچ چیزوں کو ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ولا تعتدو اور حد سے تجاوز نہ کرو یہ کون سا کام ہے کہ معاشرے سے دور بھاگ جاؤ ایک آدمی کہے جی میری نامحرم پر نظریں پڑ جاتی میں آنکھیں نکال دوں گا آنکھیں نکل گئیں تو آپ کون سا امتحان ہوا امتحان یہ ہے طاقت موجود رہے آنکھیں موجود رہیں آدمی معاشرے کے بیچ میں رہے اور پھر نگاہوں کی حفاظت کرے آپ نے فرمایا پڑوس میں رہو لوگوں کے بیچ میں رہو اور ان کے ایزاؤں کے اوپر صبر کرو یہ کمال ہے جنگل میں بھاگ گئے کہتے ہیں جی ہم نے کسی پڑوسی کو نہیں ستایا پڑوس میں تھا کوئی ہوتا تو نہ ستاتے تبھی تو کمال تھا وَتَّقُ اللہ ڈرو اللہ سے اللہ جی ان تم بھی جس پر تم ایمان لاتے ہو صرف ایک روحبانیت کی بات سن کے نہیں کہیں متاثر ہو جانا جی وتپ اللہ لا يعاقبكم الله باللغو في ايمانكم لا يعاقبكم الله باللغو في ايمانكم ہاں ایک بات ذہن میں آ رہی تھی میں سوچ رہا تھا کیا بات کہنا چاہتا ہوں بھول رہی ہے حلالا طیبا وہ چیزیں ہاں وہ آ تو رہی ہے میں نیچے اترایا تھا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور کھاؤ مما اس میں سے رزقکم اللہ جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے اس حال میں کہ وہ حلال بھی ہو تیبن اس حال میں کہ وہ پاک بھی ہو اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ یہ بدل ہے جو حلال ہے وہ طیب ہے جو طیب ہے وہ حلال ہے لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں اللہ جنت نصیب فرمائے بہت اللہ نے گہرا دماغ گہری سوچ دی پرانے بات پر گہری نگاہ دی تھی پروردگار نے خاص اپنی طرف سے خزانہ غیر سے قرآن کا علم دیا تھا فرمایا حلال وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حرام کیا ہوا نہ ہو اور طیب وہ ہے جس کے ساتھ کسی غیر کا حق متعلق نہ ہو ایک چیز ہے حلال ہے مرغا حلال ہیں بیڑ بکرا حلال سب حلال ہیں لیکن کسی اور کا ہے کسی اور کے کھاتے کا ہے اور آپ چوری کر کے کھا گئے تو یہ طیب نہیں ہے یہ حلال ہے مگر طیب نہیں حلال جس جو شریح طور پر حلال ہو اور طیب جس کے ساتھ غیر کا حق متعلق نہ ہو وَاتَّقُ تک اللہ در اللہ سے اللہ عم تم بھی جس پر تم ایمان لاتے ہو یہ نیچے ہے ہم اوپر کی ایک آیت لفظ کا ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے لا يؤاخذكم باللغو وہ جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ آج کے بعد ہم گوشت نہیں کھائیں گے آج کے بعد فلاں لذت کی چیز نہیں کھائیں گے تو قسمیں کھائی تھیں اس کے اوپر قسم کی بحث آئی کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی قسم کھا لے تو اس کا کیا حکم ہے فرمایا وہ قسمیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بغیر مقصد بغیر ارادے کے یوں ہی نکلتی رہتی لا واللہ کلا واللہ قسم بخدا بخدا بخدا جو ایسے واللہ ایسے کہتے رہتے لا یعاخذکم اللہ اللہ ان پر تمہارا معافذہ نہیں کرے گا لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے لا يواخذكم اللہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا باللغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں لغو قسموں کے بارے میں اور لغو میں دوسری قسم بھی بتا چکا کہ گزرے ہوئے کسی بات کی آپ نے قسم کھائی آپ سمجھتے تھے کہ یہ واقعہ اس طرح ہے لیکن تھا دوسری طرح اس پر بھی گرفت نہیں ہوگی بال کی لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا تمہارا بما عقدتم المان ان کے بارے میں جو پختہ کی تم نے گانٹ لگا دی تم نے قسموں کی اقتتکم پکا کیا تم نے گانٹ لگا دی قسموں کو پختہ کر دیا تو اس کا کفارہ اس پر معاخضہ ہوگا کیا معاخضہ ہوگا اس پر کفارہ دینا پڑے گا کتنا کفارت اِتْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ تو ان کا کفارہ ہے اِتْعَامُ کھانا کھلانا عشرت مساکین دس مسکینوں کو اور مسکین کس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو اور فقیر کس کو کہتے ہیں لا قوت ہو جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہ ہو جس کے پاس ایک دن کا کھانا نہ ہو وہ فقیر اور جس کے پاس نصاب پیسے ہیں مگر نصاب سے کم ہیں تو وہ مسکین دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کون سا کھانا اور یہ ایک ٹائم کا کھانا کہ دو ٹائم کا کھانا اکثر فقہ کہتے ہیں دو ٹائم کا کھانا من و ما و اس کھانے میں سے درمیانہ درجے کے کھانے میں سے ما تطعمون جو کھلاتے ہو تم اہلیکم اپنے گھر والوں کو جو گھر میں کھلایا جاتا ہے اس درمیانے درجے کے کھانے کو ان مسکینوں کو کھلا دو او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنانا ہے دس مسکینوں کو کپڑا پہنا دیں اور کتنا کپڑا جس میں نماز ادا ہو سکے یعنی کرتا پجامہ ٹوپی جوتا شامل نہیں ہے درمیانے درجے کا کپڑا او تحریر رقبہ یا ایک گردن کو آزاد کرنا ہے گردن آزاد کر دیں لیکن جن کو کھانا کھلائیں گے جن کو کپڑا پہنائیں گے یہ وہی لوگ ہونا چاہیے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ لوگ نہ ہوں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی سادات نہ ہوں سید نہ ہوں مالدار نہ ہوں اور ساتھ میں اپنے وہ قریبی رشتہ دار نہ ہوں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تو جو نہ پائے تو تو جو نہ پائے جو نہ پائے کیا مطلب اوپر کی تینوں باتیں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا دس مسکینوں کو کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا ان تین چیزوں میں اختیار تھا جو مرضی کر لیں لیکن ایک آدمی تینوں کام نہیں کر سکتا ہے جو نہیں پائے ان میں سے کسی کو فصیام و سلاست ایام تو روزے رکھنے ہیں تین دن کے وہ تین دن کے روزے رکھے جو ان میں سے کچھ نہ کر سکے ذالک کفارت ایمانکم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے بعض دفعہ آدمی کو غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ روزہ رکھنا تو مشکل ہے آج کے دور میں کھانا کھلانا آسان ہے کپڑا پہنانا آسان ہے روزہ مشکل ہے تو روزہ رکھتا ہے یاد رکھیے نہیں روزہ تب ہے جب اوپر کے کام نہ کر سکے یہاں تک کہ فقہ نے لکھا اگر دو روزے رکھے اور پھر اس کو کھانا کھلانے کی قدرت ہو گئی تو اب کھانا کھلائے گا اور یہ جو دو روزے ہیں یہ کفارے میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے بلکہ سواب ملے گا اس پر یہ نفلی ہو جائیں گے اب پورا کفارہ ادا کرنا پڑے گا دس مسکینوں کو کھانا کھلا کے ورنہ وہ کہے دس کو تین میں بانٹ لیں ایسا نہیں ہوگا ادا حلف تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو وق فضو ایمان اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو حفاظت کرنے میں یہ بھی شامل کہ بے وقت قسم کھاؤ مت اور جب کھاؤ تو پوری کرو اور بعض فقہ نے اس کو بھی شامل کیا حضرت تھانوی نے بھی بیان القرآن میں لکھا کہ قسم کھانے کے بعد اگر کفارہ ادا کرنا ہے تو پہلے ہنس ہو پہلے قسم ٹوٹے پھر کفارہ ادا کرو یہ بھی قسم کی حفاظت میں شامل ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو کیسے اس نے ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کیا یا والانصاب چیزیں اپنی ضد کی اعتبار سے پہچانے جاتی ہیں اوپر اس کا تذکرہ تھا کہ حلال چیزوں کو حرام نہ بناؤ اب تذکرہ ہے کہ حرام کو حلال نہ سمجھو اور کیا ہے حرام کا شراب حرام ہے حلال نہ سمجھو جوا حرام ہے حلال نہ سمجھو اور بت رکھنے بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے حلال نہ سمجھو اور تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا لاٹری نکالنا گزر چکا کل حرام ہے حلال نہ سمجھو یا یو اللہ دینا آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انما ہوں بے شک شراب ول مئی سرو اور جوا والانصاب اور بت وہ نشان بت جن کے اوپر لے کر کے ذبح کرتے تھے ول ازلام اور فال نکالنے والے تیر رج سن گندے کام ہیں من عمل شیتان شیتان کے کاموں میں سے ہیں فج تو تم اس سے باز آؤ لال تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انما نماید الشیطان یہ چار چیزیں کیوں وجود میں آئیں کہا شیطان کی بڑی محنت کے بعد وجود میں آئی ہے اور آج بھی جو جس کو مبتلا کرتا ہے اس میں وہ شیطان بڑی محنت کے بعد کرتا ہے کیوں اس میں شیطان کا کیا فائدہ ہے انما یرید الشیطان بے شک شیطان چاہتا ہے ان یوقع کہ ڈال دے تمہارے بینکم تمہارے درمیان العداوت دشمنی کس کے ذریعے سے شراب کے ذریعے سے دشمنی ڈالے تمہارے درمیان شراب کے ذریعے سے دشمنی پڑتی ہے یہ کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو جموں میں آ جائے جس تھانے میں جائے گا ہیں حوالات میں دیکھو کیا ہوا بھائی اور کی دسی جی وہ دارو پیتی راتوں میں نہیں دارو ہاں جی،, جی جی جی بس سب یہی کہیں گے جی رات کو ہیں وہ گندی بلا پی تھی اور پھر پڑوسی کے اوپر حملہ کر دیا کسی کا سر پھاڑا کسی کی بازو کاٹی کسی کو گالی دی نتیجہ یہ نکلا حوالات میں پہنچ گیا شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی پڑے ون اور تمہارے درمیان بغض بڑھ جائے الخمری شراب میں ول اور جوئے میں جوئے کے ذریعے سے بھی دشمنی پڑتی ہے آپس میں شاید پہلے کسی کو نہ سمجھ میں آتی لیکن جو ناگو والا ہمارا نیا کیس بدقسمتی سے پیش آیا اس نے ثابت کیا کہ ہاں جوئے سے جتنی دشمنی پڑتی ہے اتنی تو پڑتی نہیں ہے جواری کیا کرتے ہیں پہلے پیسوں پر جوا جب پیسے ختم ہو گئے پھر زمین پر جوا زمین ختم ہو گئی پھر بیویوں پر جوا اور پھر جو ہارنے لگتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا تو لاسٹ میں پھر اس کو قتل کر دیتا ہے ایک آدمی کا مرڈر ہوا اس کے اوپر پھر کتنے گئے آدھی جیل بھر گئی بڑے بڑے فیصدان اور کیسے کیسے لوگ بچارے رسوائی سے دو چار ہوئے قرآن پاک کی صداقت ہمارے سامنے آئی وہاں ذکر اللہ اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ روکے تم کو عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے شرابی کہاں ذکر کرے گا جواری جوئے کھیلتے ہوئے ذکر کرے گا اللہ کا وعن صلاح اور نماز سے روکنا چاہتا ہے اس لیے شیطان پھیلاتا ہے پہل ان تم تو کیا تم ہو باز آنے والے اس کے دو معنی کہ وہ تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے تو کیا تم رک جاؤ گے لیکن جمہور نے تفسیر کی کہ کیا اب بھی تم باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے اور یہ تفسیر اس لیے زیادہ معتبر ہے کہ جب یہ جملہ سنا سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا قد نہیں نا ربنا اے ہمارے پروردگار ہم رک گئے رک گئے باز آ گئے باز آ گئے اس لیے یہ معنی زیادہ مناسب کہ کیا تم باز آؤ گے ان کاموں سے بالکل باز آئیں گے انشاءاللہ واط اللہ اور اطاعت کرو تم اللہ کی واطی اور رسول اطاعت کرو رسول کی وحذرو اور ہوشیار رہو بچو اس کی نافرمانی کرنے سے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم نے منہ موڑ لیا اگر تم نے نافرمانی کی فَعْلَمُوا تو جان لو ان عَلَى رَسُولِنَا بے شک ہمارے رسول پر البلاغ المبین بس صاف صاف پہنچا دینا ہے زبردستی منوانا نہیں ہے الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح کچھ وہ حضرات بھی تھے اس حکم کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے اس وقت میں شراب حرام نہیں تھی تو جب حرام نہیں تھی تو پھر وہ شراب استعمال بھی کرتے تھے جب حرام ہی نہیں تھی سوال پیدا ہوا ان کا کیا بنا ليس على الذين آمنوا کوئی نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے جناحن کوئی گناہ فی ما مو اس چیز کے بارے میں جو وہ کھا چکے استعمال کر چکے آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا کیونکہ اب تک حرام نہیں تھی اذا مت جبکہ وہ بچ گئے تقوی اختیار کر لیا اب وہ آمن اور ایمان لے آئے وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کر لیے اب تک شراب حرام نہیں تھی تو نہیں تھی اب جیسی حرام ہوئی تقوی اختیار کیا ایمان کا اعلان کر دیا ایمان کے تقاضے پر عمل کیا نیک عمل کیا ثم متقو پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا وہ آمن اور ایمان لائے ثم متقو پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے ونو اور نیکیاں کی اس آیت میں بار بار کیوں کہا تقوی اختیار کیا ایمان لائے تقوی اختیار کیا ایمان لائے کئی انداز سے تفسیر کی گئی لیکن ان بزرگوں کی بات زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے جنہوں نے کہا کہ یہ دو ایسی بیماریاں ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کر سکتی ہیں اس لیے کہا گیا کہ جب یہ بیماری حملہ کرے پلٹ کر کے پھر توبہ کی پھر ایمان لے آئے پھر تقوی اختیار کیا پھر اس بیماری نے کہیں حملہ کر دیا پھر توبہ کی پھر تقوی اختیار کیا پھر نیکیوں پر لگ گئے واحسن اور پھر نیک ہی بن گئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں جو اس سے پہلے ہو چکا واللہ حب المحسنین اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے غالب بچارہ بھی کہہ چکا نا چھٹتی کہاں ہے یہ کافر منہ لگی ہوئی چھٹتی کہاں ہے یہ کافر منہ لگی ہوئی بار بار پلٹ پلٹ کر حملہ کرتی ہے یہ بیماری تو بار بار توبہ کرے اوپر تذکرہ ہوا کہ حلال چیزوں کو حرام نہ کرو اب تذکرہ ہوا کہ جو حرام چیزیں ہیں ان کو حلال نہ سمجھو آئندہ رکوع کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ان چیزوں کا جو عارضی طور پر حرام ہے تھوڑی دیر کے لیے حرام ہے تھوڑی دیر کے لیے حرام وہ کیا چیز ہو سکتی ہے ایک مولوی صاحب نے ایک مرتبہ فتویٰ دے دیا ادھر قریب کی بات ہے کہ کسی چیز کے لیے کہ فلاں چیز عوام کے لیے حلال ہے مولویوں کے لیے حرام ہے تو لوگ سارے اس پر ٹوٹ پڑے کہ تیرا دماغ خراب ہے اگر یہ حرام ہے مولویوں کے لیے تو عوام کے لیے کیسے حلال ہو گئی اور بیچارہ ایسے ہی کیا بیٹھا تھا تو آپ کہیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے کون سی چیز حرام ہو سکتی ہے جی ایک معاملہ ہے کیا آدمی حج کے لیے چلا اس دوران کچھ چیزیں ناجائز ہیں جتنی دیر وہ احرام میں رہتا ہے اب ان کا تذکرہ ہے دیکھیے کیسا جوڑ ہے یا الذین آمنوا اے ایمان والو لبل اللہ تعالیٰ تم کو ضرور آزمائے گا اور آپ اس لفظ کے اوپر کہہ سکتے تھے کہ ایک بڑی آزمائش اوپر ہوئی اب ایک چھوٹی آزمائش ہو رہی ہے بڑی آزمائش کیا وہ قوم جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب جو کہتے تھے ولی نا صفی ما یا شکون مذاہب ہیں ولی صفی ماں کا کرام نصیب کہتے تھے ہم وہ بڑے لوگ ہیں کہ جب ہم پی کر کے پیالہ رکھ دیتے ہیں تو اس میں بچی ہوئی شراب سے بھی کئی لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں جن کے ہاں اٹھتے بیٹھتے صرف شراب کی تعریف تھی ان کے لیے شراب چھوڑنا آسان کام تھا لیکن اللہ اکبر وہ منظر شاید زمین کی سطح نے نہ دیکھا ہوگا روئے زمین پر نہ پیش آیا ہوگا جب شراب حرام ہوئی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہ پڑی مٹکے ٹوٹ گئے برتن ٹوٹ گئے آپ نے سات برتنوں کا نام لے کر فرمایا ان برتنوں کو بھی توڑ دو یہ اس لیے کہ یہ مخصوص ہیں شراب رکھنے کے لیے دھونے سے پاک ہو سکتے ہیں مگر ان کو دیکھ کر کے کہیں یاد نہ آ جائے اس کی ان کو بھی توڑ دو اور ان سے بڑھ کر کے وہ قافلہ جو شام سے شراب لے کر کے آیا تھا راستے میں ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے کسی نے بتایا لاکھوں کا مال ہے کہا شراب تو حرام ہو چکی ہے ان کا حرام ہو گئی وہ کر سکتے تھے ایسا کہ میں نے اس دور میں خریدی تھی جب حرام نہیں تھی تو چلو میں مسلمانوں کو یہودیوں کو بیچ دیتا ہوں یا واپس مالکوں کو دے دیتا ہوں آدھی قیمت کے اوپر نہ کچھ سوچے بغیر وہیں پر برتن توڑ دیے حرام ہو گئی تو ہو گئی اب دوسرا کوئی کام نہیں دوسری آزمائش ہو گئی وہ قوم جن کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے شکار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شکار ہر وقت میں شکار جن کی بچیاں شکار کرتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے شکار کرتے ہیں ان کو یہ قدغن لگا دی کہ مت شکار کرو اور یہ بالکل اس واقعے کا مقابلہ کرو یہودیوں کے سب سے ان کو کہا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو کوئی شکار وکار مت کرو تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ تھوڑی سی نہریں نکالو اور پھر مچھلی پکڑ کر دوسرے دن اس کو اتوار کو پکڑ لو صحابہ فرماتے ہیں ہماری بھی عجیب آزمائش ہوئی حجت الوداع کے موقع پر جب ادھر سے شکار کرنے کو حرام کیا گیا حاجی کے لیے ادھر شکار کہتے ہیں نیل گائیں زبردستی ہمارے خیمے میں آ کر کے سینگ مارتی تھی کہتے ہمارے منہ میں پانی آتا تھا کہ تو تو نہ سینگ مارتی مگر کیا کرے حرام میں شکاری جانور زبردستی آ کر لوگوں کی گود میں گھستے تھے لیکن اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر کے دکھایا اکا دکا چند واقعات پیش آئے غلطی کی وجہ سے اور وہ بھی اس لیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کیا ہے یا الذین آمنو ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں لن ضرور بھی ضرور آزمائے گا کم تم کو اللہ اللہ تعالیٰ بشئین کچھ من سعید شکار کے ذریعے سے ایسے شکار کے ذریعے سے تناز جس کو حاصل کریں گے ایدی کم تمہارے ہاتھ ورما اور حاصل کریں گے ان کو تمہارے نیزے یعنی کچھ اتنے قریب آئیں گے کہ ہاتھوں سے پکڑو گے اور کچھ کو نیزے مار کر پکڑو گے بڑے ہوں گے دور ہوں گے حاصل کریں گے یا پہنچیں گے تمہارے ہاتھ ان تک کس لیے اللہ آزمائش میں ڈالے گا امتحان تو وہ لیتا ہے کہ جس کو یہ دیکھنا ہو کتنا قابل ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان کس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی قابلیت کا سب کے سامنے اظہار ہو جائے گزر چکا ہے یہ پیچھے لیا عالم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے میں خاص بالغیب کون ڈرتا ہے اللہ سے نہ دیکھے ہوئے کون ڈرتا ہے اللہ سے غیب میں عدم اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے ہیں اس منظر کو نہ دیکھتے کون ڈرتا ہے بالغیبی غیب میں کون ڈرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانے جانتا تو پہلے سے ہے علم ظہور کے طور پر جانے جس کا ترجمہ میں نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون ڈرتا ہے اس کو اس سے بن دیکھے عذاب تداب تو جو کوئی اعتدا سے تجاوز کرے گا اس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے بڑی سخت ڈانٹ یا یو اللہ آ ہے وہ لوگو جو ایمان لائے ولا تخلسہ مت قتل کرو تم شکار کو وان تم حرم اس حال میں کہ تم احرام میں ہوں تم محرم ہوں حرام کی جمع حرم احرام والا جس نے احرام باندھا ہوا ہو تو اگر کوئی ایسا کر لے وہ مقاط اور جو کوئی قتل کرے گا شکار کو مین تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر کے تو اس کی آگے سزا آ رہی ہے لیکن جان بوجھ کر کے قتل کرے گا تو اس کی سزا آئے گی اگر غلطی سے قتل کرے گا اس کی سزا نہیں تمام فقہ کا اتفاق ہے وقت الامہ یہ الفاظ ہم کو ملتے ہیں فقہ کے یہاں امت کا اس پر اتفاق ہے جان بوجھ کر قتل کرے تب بھی یہی سزا ہے اور غلطی سے قتل کرے تب بھی یہی سزا ہے البتہ جان بوجھ کر اس لیے کہا کہ آگے آیا ہے تاکہ وہ چکھے اپنے کام کا ببال اور اگر غلطی سے کرے تو اس جگہ کے احترام میں اور حالت احرام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اس کو جرمانہ دینا پڑتا ہے اگرچہ جان بوجھ کر اس نے گناہ نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کے احترام میں غلطی ہوئی اس کا جرمانہ دینا ہے ومن اور جو کوئی قتل کرے گا شکار کو تم میں سے احرام کی حالت میں جان بوجھ کر کے تو کیا سزا ہے تو بدلہ ہے مثل ما قتل من النعم مثل ما اس کے برابر قتل جو اس نے قتل کیا من النعم چوپایوں میں سے جس چوپائے کو قتل کیا اس کا بدل اس کو دینا ہے کیا بدل دے گا فقائے کرام نے جب اس پر غور کیا ایک طبقے نے کہا کہ اس شکار کی قیمت دے گا اور دوسرے طبقے نے کہا کہ اسی کے جیسا جانور تلاش کرے گا اور وہ جانور اتنا جانور صدقہ کرے گا کسی نے کہا کہ اس جانور کی قیمت لگا کر کے اس کی قیمت کا جانور خریدا جائے گا اور اس کا صدقہ ہوگا اور کسی نے کہا کہ نہیں اس کے جیسا جانور دیکھیں گے فقہ احناف کی رائے پہلی ہے لیکن زیادہ تر فقہ دوسری رائے والے ہیں اگرچہ عملی میدان کے اندر دوسری رائے کے اوپر عمل کرنا ذرا مشکل ہے تو اس کے جیسا جانور قیمت والا تو آسان بات ہے وہ کہتا ہے مثل مانوی دے دے گا دو آدمی قیمت لگائیں گے جو قیمت ہوگی وہ دے دیں گے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس کے جیسے جانور سے مراد کہا جیسے کسی نے ہرن کا شکار کیا تو وہ بکری کی قربانی کرے گا لیکن کسی نے کبوتر کا شکار کیا فرما وہ بھی بکری کی قربانی کرے گا اور کسی نے اگر شتر مرغ کو مارا تو وہ اس کی جگہ شتر کی قربانی کرے گا شتر مرغ شتر بھی اور مرغ بھی شتر کے معنی اونٹ تو اس نے شتر مرغ کو مارا اس کے بدلے میں اونٹ کی قربانی کرے گا تو بکری اور کبوتر ایک جیسے ہیں اور شتر مرغ اور اونٹ ایک جیسے ہیں یہ زبان کے ماہر اور جانوروں کے ماہر بتائیں گے کہ ایک جیسے ہیں فرمایا ہاں ایک جیسے ہیں بکری اور کبوتر ایک جیسے کیوں ہیں پوچھا گیا کہا اس لیے کہ دونوں کے پانی پینے کا طریقہ ایک ہے اس لیے دونوں ایک جیسے ہیں تو اس کے بدلے میں یہ دے گا اس کے بدلے میں یہ دے گا لیکن جن فقہ نے کہا کہ اس کے جیسا جانور دے گا یہ گہرا مسئلہ ہے صرف اشارہ عرض کرتا ہوں وہ بھی ایک جگہ آ کر کے پھنس گئے ان سے پوچھا یہ چھوٹی چڑیا یہ بریا یہ کسی نے مار دی تو پھر کیا کرے گا اس کے برابر کون سا جانور ہے ہمارے گھروں میں تو مرغی دے گا بطخ دے گا انہوں نے فرمایا نہ اس کی قیمت ہی دے گا وہ ایک موڑ ایسا آیا جہاں انہوں نے بھی فرمایا کہ قیمت دے گا اسی کو میں نے کہا کہ عمل کرنے کے اعتبار سے یہ آسان ہے قتل اور جس نے قتل کیا شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر کے جزا ان تو بدلہ ہے مثل یہ بدل مثل ما قتل من النعم جو بدل ہے اس کے برابر جس کو اس نے قتل کیا کیا بدلا النعم گھر کے پالتو جانوروں میں سے چوپایوں میں سے تو ہر آدمی خود فیصلہ کر لے گا کسی نے شتر مرغ مارا اور وہ کہے گا چار روپے کا ہے قیمت کی بات فرمایا تیری بات تھوڑی موت پر ہے یحکم بھی زوا عدل منکم فیصلہ کریں گے اس کا زوا عدل دو عدل کرنے والے انصاف کرنے والے من کم تم میں سے تم میں سے دو انصاف کرنے والے بندوں کو بلایا جائے گا کہ بتاؤ اس کے جیسا کون سا جانور ہو سکتا ہے جو جانوروں کے بھی ماہر ہوں ان کی قیمتوں کے بھی ماہر ہوں وہ فیصلہ کریں گے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے برابر بکری ہو سکتی ہے تو کیا کیا جائے گا اس بکری کو ہدیم بالغ الکعبہ یہ بھی بدلی ہے صفت ہدیم ایسی ہدی کا فیصلہ کریں گے جو کعبہ تک پہنچنے والی ہے اور ہدی کے لیے کل عرض کر چکا کس کو کہتے ہیں ہدی وہ جانور جو حرم کے لیے جاتا ہے وہاں جا کر کے قربانی کی جاتی ہے اس کا فیصلہ کریں گے او کفارت طعام مساکین یا وہ فیصلہ کریں گے کفارہ دینے کا اور کفارہ کس کا تعام و مساکین مسکینوں کے کھانے کا یعنی اس جانور کی قیمت لگائیں گے اور قیمت لگا کر کے اتنا کفارہ ادا کریں گے اور وہ مسکینوں کو دیا جائے گا غریبوں کو دیا جائے گا او عدل ذلك صياما ليذيق ليذوق وبال عمری او عدل ذلك صياما یا اس کے برابر روزے کا فیصلہ کریں گے تو اس کے برابر روزے کا کتنا فیصلہ ہوگا فیصلہ ہوا اس کی اتنی قیمت ہے اور اس قیمت کو بانٹیں گے کہ اس کے اوپر کتنے صدقہ فطر بن سکتے ہیں ایک صدقہ فطر پونے دو کلو تو اس کی قیمت میں مان لیا کہ پونے دو کلو کے حساب سے صدقہ فطر بنے پندرہ روزے کتنے رکھے گا اب پندرہ روزے رکھے گا عدل ذالک کا اس کے برابر روزہ رکھے گا کیوں لیا زو کا وبال امری ہی تاکہ وہ اپنے معاملے کے وبال کا مزہ چکھے اس لفظ کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ متعمدن فرمایا لیکن اگر غلطی سے ہوگا تو تب بھی حرم کی حرمت کے پامال کرنے کی وجہ سے اور احرام کے پامال کرنے کی وجہ سے اس کو یہ جرمانہ دینا پڑے گا لیکن اس سے پہلے بھی تو کچھ غلطیاں ہوئیں جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا اللہ نے معاف کر دیا جو کچھ اب تک ہو چکا وہ من اور جو واپس پلٹے گا فیم اللہ من تو اللہ اس سے انتقام لے گا جو جان بوجھ کر کرے گا احرام باندھا ہوا اور حرم کے اندر ہونے کے باوجود اس طرح کے گناہ کرتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام اللہ تعالیٰ غالب ہے ذنتقام بدلہ لینے والا ہے یہ شکار حرام ہے جب تک احرام ہے احرام کے بعد حرام نہیں وہ ہم پڑھ چکے اسی صورت کے شروع میں اور یہی شکار حرام ہے اگر سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور مچھلیاں نظر آ گئی کا مچھلیاں تمہارے لیے حلال وجہ اس لیے کہ سمندری سفر کرنا ہو سکتا ہے کہ مہینے کا سفر ہو دو مہینے کا سفر ہو اور غلے کی کمی ہو جائے تو مچھلی پکڑنے کی ضرورت پیش آئے گی کہا مچھلیاں حلال ہیں او لکم سعید البحری حلال کیا گیا تمہارے لیے سعید البحری سمندر کے شکار کو وہ اور اس کے کھانے کو متا لکم زندگی گزارنے کا سامان ہے لکم تمہارے لیے ون سیارہ اور قافلے والوں کے لیے دوسرے قافلے جائیں گے ان کو بھی اس کی ضرورت پیش آئے گی اور تم کو بھی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے وہ حلال کیا گیا وحرم علیکم سید البر اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر خشکی کے شکار کو ما تم حرما جب تک کہ تم احرام میں رہو واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے تو تحشرون جس کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا یہ احرام اور یہ شکار کرنے کو کیوں منع کیا گیا فرمایا اس لیے کہ احرام اور حرم اور بیت اللہ شریف اور حرم کی جگہیں یہ اللہ تعالیٰ نے شاعر بنائے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی یادگاریں ہیں اس کے احترام کی ضرورت ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام بنایا اللہ نے الکعبۃ کعبہ کو کون ہے کعبہ البیت الحرام جو حرمت والا گھر ہے جو احترام والا گھر ہے اس کو بنایا اللہ نے کیا بنایا قیام للناس لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ قائم رہنے کا ذریعہ کا مطلب دو تفسیریں کی گئی ایک تو یہ کہ اللہ نے بیت اللہ کو ایسا بنایا کہ پوری دنیا سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور ایک طرف توجہ کرتے ہیں تو چاروں طرف سے بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں یہ لوگوں کے کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے اور دوسرے قیام کا معنی کہ جب تک بیت اللہ رہے گا تب تک لوگ رہیں گے اور جب بیت اللہ نہیں رہے گا پھر لوگ بھی نہیں رہیں گے کل عرض کر چکا کہ حرمین محترمین کی پروردگار نے حفاظت فرمائی ہے یہاں تک کہ اس کے اندر دجال بھی داخل نہیں ہوگا تو پھر بیت اللہ نہ رہے گا مطلب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے مطابق فرمایا فرمایا کیسا وہ منظر ہوگا جب حبشہ کا ایک بادشاہ آئے گا کالے رنگ کا ہوگا پتلی پتلی اس کی ٹانگیں ہوں گی اور وہ بیت اللہ کے اوپر کدال چلا رہا ہوگا یہاں تک کہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر گر رہا ہوگا اور ادھر بیت اللہ گرے گا ادھر حکم ملے گا حضرت اسرافیر علیہ السلام کو کہ سور میں پھونک مارو یہ حبشہ کا بادشاہ اس کو کیوں ایسا فریضہ دیا گیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے ایک حبشی کے ذریعے سے یہاں اذان دلوائی گئی تھی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے لیکن آخر میں ایک حبشی یہ کام کرے گا کالے رنگ کا پتلی ٹانگوں والا اور ایک بات میں بھول گیا ٹیڑھی ٹانگوں والا اس کی ٹانگیں بھی ٹیڑھی ٹیڑھا ہوں گی ٹیڑھا چلے گا وہ خود کدال چلا رہا ہوگا وہ شہر الحرام اور اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کو بھی لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا کہ حرمت والے مہینے میں حج اور عمرہ کر سکتے ہیں اور اب حرمت والے مہینوں کا کیا حکم ہے سورہ توبہ میں ولحد یا اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو والقلائد اور پٹے والوں کو یا پٹوں کو یہ بھی انسانوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا چونکہ یہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو جب تک بیت اللہ ہے تب تک یہ بھی جائیں گے اور جب بیت اللہ نہیں رہے گا تو یہ بھی نہیں رہیں گے ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ بات اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اگر اوپر والی بات کا تعلق اس سے ہے کہ لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے بیت اللہ جب تک بیت اللہ رہے گا تو لوگ قائم رہیں گے اور بیت اللہ نہیں رہے گا قربانی کے جانور نہیں رہیں گے ہدی اور پٹے والے جانور نہیں رہیں گے تو تب انسان بھی نہیں رہیں گے اگر یہ مانا کیا جائے تو اگلے جملے کا زبردست جوڑ ہو جائے گا کہ یہ بات تم کو اس لیے بتائی تھا کہ تم کو پتا چلے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے قیامت کب آئے گی اور دنیا کب تباہ و برباد ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عالیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب سنو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے وَأَنَّ اللَّهَ اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے الْبَلَاغُ یہ ڈانٹ کے الفاظ ہیں کہ اب عمل کرو نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر پورا پورا پہنچا دینا اور آپ پہنچا چکے واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اوپر جو حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا بطور خاص جوئے کا اور شراب کا دنیا بھر میں سب سے بڑا کمائی کا ذریعہ کیا یا جوا یا شراب یا لاٹری یا شراب ہیں کہتے ہیں جی آدھی حکومتیں تو اسی پر چلتی ہیں اور حکومتیں چاہتی بھی یہی ہیں کہ لوگ مست رہیں شراب میں تاکہ کاروبار چلتا رہے اور ہمارے بھی روزی روٹی چلتی رہے تو اس کے اوپر تو آدمی کے ذہن میں آئے گا کہ پھر مسلمان کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں پھر تو دوسرے لوگوں کے پاس چلے جائے گا سارا مال مسلمان نہ لاٹری لگا سکتا ہے نہ شراب خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے نہ جوا کھیل سکتا ہے پھر کیا بنے گا مسلمانوں کا فرمایا تمہارے پاس پاک ہوگا اور اوروں کے پاس ناپاک ہوگا اور ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے پاک کا ایک پیسہ اور ناپاک کی بوریاں بھری ہوئی قل کہہ دیجئے لا یستوی برابر نہیں ہے الخبیث گندا مال و طیب اور پاک مال ولو اعجبک کثرت کا اگرچہ گند کی کثرت تم کو اچھی لگتی ہے کہنے کو تو ہے نا جی فلانا آدمی کروڑ پتی ہے کھرب پتی ہے فلانا ہے اور تو کیا کہا میں تو روڑ پتی ہوں کہا تو روڑ پتی بنا رہے وہ کروڑ پتی چاہے کتنا زیادہ تم کو اچھا بھی لگتا ہے مگر اس کے باوجود یہ برابر نہیں ہے حلال ایک روپیہ بہت بڑی برکت والا ہے یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا فتق اللہ تو ڈرو اللہ سے یا اول اے عقل والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ صدق الله مولانا العظيم